اللہ تعالیٰ فی شان حبیب ہی ان اللہ و ملا اکتح استلون علنبی یا الذین آمنو استلو علیہ وسلم تسلیما اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وبارک وسلم صلاتو و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطاهرين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 قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد وتعزره وتعقره وتسبحه بكرة وعسقيلا صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النزير والحمد لله رب العالمين لائق صد احترام اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت اللہ عالبین شفیع المزنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری پورنوار میں درو شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الجود والکرم علی علیہ و باریک سلاۃسلام علیہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حصول نجات کے لیے پورا مجمع اور پڑھیے درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والا علیہ بارک وسلم سلام السلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی بارہ روزہ جشن شہید اعظم کے پروگرام کا آج یہ آخری جلسہ ہے یہ بارہواں بیان ہے محر الحرام شریف کی گیارہ تاریخ گزر کر کے بارہویں لگ گئی ہے ہم اور آپ جس نورانی محفل میں شریک ہیں اس کی نسبت حضور سرکار سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی طرف ہے نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے جلسے کی نسبت جس کی طرف ہے ہم کو اور آپ کو اس عظیم شخصیت کے تعلق سے اپنے ذہن و فکر میں ان باتوں کو رکھنا ہے جس سے ہمارے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت ہوتی رہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جلسہ کے منعقد کرنے والے تمام سنی رضا جامع مسجد کاپڑیا نگر کے ذمہ داروں کو خصوصاً محترم عالی جناب سیٹ عبد المجید صاحب سیٹ محمد ایوب صاحب اور ان حضرات کے جملہ دوست و احباب رب تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں دارین کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے میں نے یہ عرض کیا کہ نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے جس چیز کی نسبت کسی اعلی چیز کی طرف کر دی جائے تو وہ چیز بھی محترم ہو جاتی ہے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ازواج متحرات آئی ہیں جن کو ام المومنین کا خطاب ملا ان کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا نسا نبی لستنا کا عہد من النساء اے نبی کی عورتوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو تم بے مثل ہو تمہاری مثال نہیں ہے وہی خواتین اسلام جن کی نسبت پہلے اللہ کے حبیب کی طرف نہیں تھی ان کا وہ احترام ان کا وہ وقار نہیں تھا لیکن جب وہ نسبت رسول سے جڑ جاتی ہیں تو ان کو درجہ ام المومنین کا ملتا ہے وہ آزواز متحرات ام المومنین کہی جاتی ہیں اور ان کی تعریف رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے تو نسبت سے چیز ممتاز ہوا کرتی ہے یہ بات سمجھانے کی نہیں ہے آپ عام طور سے سمجھتے رہتے ہیں کہ چیزوں کی نسبت اگر اعلی چیز کی طرف ہوتی ہے وہ چیز بھی اعلی سمجھی جاتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کس کی طرف ہے آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے آپ کو نواز رسول کہا جاتا ہے آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الحسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں سرکار کے اس فرمان پر غور فرمائیے کہ امام علی مقام کی نسبت کتنی افضل و اعلیٰ ہے حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں سرکار نے ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا کہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے چنانچہ جب آپ کی ولادت بس عادت تو اس سے پہلے پہلے سرکار کی چچی نے خواب دیکھا کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں پاک کا ایک حصہ کاٹ کر کے ہماری گود میں رکھا گیا ہے ہماری ہاتھ میں رکھا گیا ہے وہ اس خواب کو دیکھ کر کے بے قرار ہو گئیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے مجھ کو بڑی پریشانی ہے بہت غور سے اس کو سنو حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے یہ کہہ کر کے مت گزر جانا کہ سبحانی صاحب نے ضعیف حدیثوں کو بیان کیا ہے ان کے راوی سے کہا نہیں ہیں وہ روایتیں معتبر نہیں ہیں بڑی ڈٹھائی کے ساتھ یہ کہہ کر کے گزر جایا کرتے ہیں سرکار کی چچی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جب سے مجھ کو بڑی پریشانی ہے آقا فرماتے ہیں کہ ام الفضل آپ نے کیا خواب دیکھا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ایک حصہ کاٹ کر کے ہمارے ہاتھ میں رکھا گیا ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پڑے لبھائے پاک پر مسکراہٹ آ گئی آقا نے ارشاد فرمایا آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زبان پاک سے یہ جملہ سننے کے بعد ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی آپ اندازہ لگائیں سرکار جس جی کے خواب کو بیان فرمائیں کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بچہ پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا آج جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ خبر نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے قیامت کب آئے گی کون کہاں مرے گا بارش کب ہوگی اس کو کوئی نہیں جانتا قرآن بیان کر رہا ہے صحیح ہے قرآن میں یہ باتیں ضرور موجود ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے پانچ باتوں کے تعلق سے قرآن کی آیات کریمہ وضاحت کے ساتھ ہیں کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا کون کب کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی ان باتوں کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اب آپ ذرا اندازہ لگائیں قرآن کی آیت ہے آپ تلاوت کرتے ہیں بڑی ڈٹھائی کے ساتھ مولوی صاحب کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن وضاحت فرما رہا ہے رب کا فرمان موجود ہے کہ ان پانچ باتوں کا علم کسی کو نہیں ہے اور تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ رسول اللہ کو سارے غیب کے علوم حاصل ہیں بتاؤ رب فرماتا قرآن میں کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی اور آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ سرکار کو سب غیب کا علم حاصل ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے تعلق سے فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ کو بچہ پیدا ہوگا اس جملے کو آپ ذہن میں رکھو میری بیٹی فاطمہ کو بچہ پیدا ہوگا کوئی نہیں جانتا سرکار غوث اعظم آزم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آپ کے بڑے چاہنے والے رہا کرتے تھے جن کا نام حضرت علی عربی تھا ساٹھ برس کی عمر شریف ان کی ہو گئی اور جب ساٹھ برس کی عمر شریف ان کی ہو گئی تو ایک روز آئینہ میں اپنے چہرے کو دیکھ کر کے رونے لگے بڑے پیر نے فرمایا کیوں روتے ہو آنسو کیوں بہ رہے ہیں عرض کرتے ہیں میرے آقا عمر کا حصہ ساٹھ برس گزر گیا اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہوا کریں گی کوئی ہاتھ کا سہارا نہیں ہے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے سرکار غوث سے آزم فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد لاؤ تم اپنی پشت کو ہماری پشت سے مس کر دو ملا دو آپ نے سرکار غوث سے آزم کی پیٹھ سے اپنے پیٹھ کو ملایا فرماتے ہیں دیکھ میں نے لو لوہے محفوظ میں دیکھا تیری قسمت میں کوئی بچہ نہیں تھا میری سلب میں میرا ایک بچہ تھا وہ میں نے تجھے دے دیا سرکار غوث پاک کے فرمان کو ملاحظہ فرماؤ لڑکیاں اور لڑکے ملا کر کے سرکار غوث پاک ونچاس اولادوں کے باپ ہیں ہمارے اور آپ کے گھر چار چھ اولادیں ہو جائیں تو فکر معاش میں ہم مبتلا رہتے ہیں نماز روزہ سب غائب رہتا ہے اور غوث پاک اونچاس اولادوں کے باپ ہیں ان کی نماز کا حالت دیکھو ان کی عبادت اور ریاضت کا حال ملاحظہ فرماؤ آپ ذرا دیکھیں سرکار غوث سے اعظم نے یہی نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے پشت میں جو میرا بچہ تھا وہ میں نے تجھے دے دیا بلکہ آگے اور ارشاد فرماتے ہیں علی علی عربی جاؤ تم اپنے گھر جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد محی الدین رکھنا وہ بچہ اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا وہ بچہ قیامت تک ہونے والی باتوں کی خبر دے گا سرکار غوث اعظم یہ سب بتاتے ہیں حضرت علی عربی کے گھر بچے کی ولادت ہوئی اسی بچے کا نام تاریخ میں حضرت ابن عربی ہے جو سرکار غوث اعظم کی عطا کردہ ہیں قرآن اعلان کرتا ہے کسی کو نہیں معلوم ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کے تعلق سے ارشاد فرمایا حضرت عباس کے میرے آقا فرماتے ہیں میں ان کی اولادوں میں ایک سلطان کو دیکھ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے میں بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں اپنے چچا کی اولادوں کے تعلق سے آپ نے بشارت دی کہ میں بادشاہ دیکھ رہا ہوں ان کی اولاد میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بادشاہ کو کی بشارت دی تھی جب بنو امیہ کی خلافت ختم ہوتی ہے اور بنو عباسیہ کی خلافت کا دور آیا بنو عباسیہ کی خلافت کا سب سے پہلا حکمراں عبداللہ صفاہ ہوتا ہے صفاہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ نے جب سلطنت کے باغ کو سنبھالا تھا تو بہت خون بہایا تھا بنو امیہ کے ایک ایک فرد کو جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں حصہ لیا تھا اگر پتہ چل جاتا یہاں قبریں ہیں تو ان کی قبروں کو کھودوا دیتا تھا یہ عبداللہ صفاہ ہیں جن کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں بس پیدائش سے پہلے پہلے دی ہے کسی کو نہیں پتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو میرے سرکار کی ساری باتیں ہیں لیکن اب تو دور جدید میں سائنس نے ایسی ترقی کر لی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ لگا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے کہ راچھچ ہے کہ کیسا ہے اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنے دن کے بعد یہ پیدا ہو جائے گا محکمہ موسمیات کے لوگ ستاروں کے علم سے اتنا زبردست علم مضبوط کر لیے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں وقت بارش ہوگی موسم رہے گا چھینٹیں پڑیں گی روز اخبار میں آپ پڑھتے رہتے ہیں محکمہ موسمیات کی خبروں کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں کسی کو نہیں معلوم بارش کب ہوگی یہ بات ہے قرآن میں کہو گے سبحانی صاحب آپ نے تو عجیب بیچ میں ہمیں چھوڑ دیا ہم قرآن کو مانیں کہ ان ساری باتوں کو مانیں اگر ان باتوں کو مانتے ہیں ہم تو قرآن کا انکار لازم آتا ہے قرآن کی باتیں ہم مانتے ہیں تو یہ باتیں بھی تحقیق کے طور پر پائی جا رہی ہیں ہم کس بات کو مانیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستان کیسے رلائیں تو بغاوت ہے ہنسائیں تو بغاوت ہے اب آؤ بزرگوں کی بارگاہ میں قرآن سمجھنے والوں یہ قرآن تلاوت کرتے ہیں قرآن سمجھتے ہیں رب تالا نے قرآن میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ لا یا نفسن کوئی نفس نہیں جانتا رب فرماتا ہے لا لادری لا تدری ادراک کا لفظ آیا ہوا ہے اور ادراک کا مطلب لغت میں یہ ہوتا ہے کہ بغیر رب کے بتائے کوئی نہیں جانتا ہے جب رب بتائے گا تب وہ جان جاتا ہے بارش کب ہوگی جب رب بتائے گا تو جان جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے جب رب بتائے گا تو جان جاتا ہے کون کہاں مرے گا یہی وجہ ہے کہ رب کی عطا کی بنیاد پر نبی کون نے ابو جہل کے موت کی خبر دی ہے فلاں کے موت کی خبر دی ہے نبی نے ماں کے پیٹ میں بتا دیا کیا ہے بادشاہ کون ہوگا کیا ہے اور نبی کے صدقہ میں نبی کے غلاموں نے بھی بتا دیا ہے نارے تقبیر نارے رسالہ جشن شہیدان کربلا حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی نعرے تقبیر نارے رسالت سبحان سبحان انسان اپنے اپنے شعور کی ترقیوں کی بنیاد پر مادیت میں ترقی حاصل کر لی تو اس نے الٹرا ساؤنڈ تیار کیا مشینوں کو تیار کیا وہ جان لیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو جو جو مادیت ترقی کرتی جا رہی ہے اہل سنت تو جماعت کا عقیدہ اور نکھر کر کے تمہارے سامنے آ رہا ہے یہ بحث کیوں خام خواہ کے لیے کرتے ہو بات چل رہی تھی حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچی سے یہ ارشاد فرمایا حضرت امام حسین کی نسبت کی بات چل رہی تھی کتنی نسبت ہے حضرت امام حسین کو سرکار سے نسبت کی بات چل رہی ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہیں حضرت ابراہیم نے جب مکہ میں انہیں چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کی پیاس کی شدت کو دیکھ کر کے جب وہ دو پہاڑوں پر چلی ہیں نبی کی بیوی ہیں نبی کی ماں ہیں ان کے قدم پہاڑوں پر پڑ جاتے ہیں نسبت کو ذرا دیکھیے ان کے قدم پہاڑوں پر پڑے تو رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قفا سفا و شاعر اللہ بے شک صفا اور مروا دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں مولوی صاحب ذرا آپ یہ بتائیے کہ کیوں اللہ کی نشانیوں میں سے دونوں پہاڑیاں ہیں تو کہو گے سبحانی صاحب مفسرین یہی فرماتے ہیں واقعہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت حاجرہ کے قدم دونوں پہاڑ پر پڑے اچھا وہ قدم کیوں دونوں پہاڑ پر پڑے تھے کیا وہ دونوں پہاڑوں پر چلتی تھی تو لا الہ الا اللہ کہتی تھی کیا وہ جب دونوں پہاڑوں پر دوڑتی تھیں تو کوئی اور فریاد کرتی تھیں وہ اپنے بیٹے کی محبت میں کہ پانی مل جائے کسی طرف نظر آ جائے دونوں پہاڑوں پر دوڑ رہی ہیں پتا چلا کہ نبی کی محبت میں نبی کی ماں جس پتھر پر قدم رکھتے ہیں کہ نبی کو سکون مل جائے نبی کو تکلیف نہ ہو پہنچنے پائے رب تعالیٰ اس جگہ کو اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے تو رسول اللہ نے جس عظیم شخصیت کو اپنے سینے پر لگایا وہ کیوں نہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے امام حسین اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے امام حسین کی نسبت ملاحظہ فرمائی نسبت سے چیزیں ممتاز ہوا کرتی ہیں کبھی کبھی یہ اختیار پر بھی باتیں کر جاتے ہیں بیچارے کوئی اختیار نہیں رسول اللہ کا حماز اللہ رب العالمین یہ جملہ کہنے کے بعد آپ کا ایمان و عقیدہ سلامت رہے گا کاپڑیا کے مسلمانوں آپ کے ذہن و فکر میں صاف کر دینا چاہتا ہوں اگر یہی توگڑیا اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ جس کا نام محمد ہے یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے اخبار میں چھاپ دیا جائے تو بتاؤ آپ احتجاج کرو گے کہ نہیں آپ کی زبان رکے گی اگر وہ جملہ کہہ دے کہ رسول اللہ کو غیب کی کوئی چیز نہیں پیغمبر اسلام کو معلوم ہے تو آپ صحیح صحیح اپنے ضمیر کا فیصلہ ہمیں دو رات میں بستر پر سو تو وہ فیصلہ ہمیں دو کہ آپ برداشت کرو گے ایمانی جوہر آپ کا برداشت کرے گا اگر کوئی کہہ دے کہ جس رسول کو تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہ رسول تو ایسے بے اختیار ہیں کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بخشوا سکتے تو کیا آپ کو برداشت ہوگا آپ کو میں جتنے جملے دے رہا ہوں اگر یہ جملے کتابوں میں نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی یہ کہہ کر کے مت دکانوں پر گزر جایا کرو کہ جیسا سبحانی صاحب نے بیان کیا ہے ایسا کسی نے نہیں لکھا ہے حوالے کی ضرورت پڑی تو حوالے کے انبار لگا دوں گا بیٹھو کتاب اور کاپی لے کر کے یہ کبھی کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ سنیوں میں کیا علم ہے علم کی تو ہوا تمہیں نہیں لگی ہے آؤ میں بتاتا ہوں اگر یہی توگڑیا یا اڈوانی یا اٹل بہاری واجپئی یہ کہہ دیں کہ بھوت پری پریت جن شیطان نبی ولی رسول سب برابر ہیں تو بتاؤ توحید نبی کی ہوئی کہ نہیں ہوئی کیا برداشت کرو گے جتنے جملوں کو میں بولا ہوں اٹھاؤ تقویت المان کتاب اور دیکھ لو اس میں یہ لکھا ہے کہ نہیں کہ جس کا نام محمد یالی سی کسی چیز کا اختیار نہیں کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ نہیں کہ نبی کی تعظیم ایسے کرنی چاہیے جیسے بڑے بھائی کسی سو اس میں بھی کم کرنا چاہیے کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ نہیں کہ بھوت پریت جن پری نبی رسول سب برابر ہیں معذ اللہ رب العالمین آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہی جملہ اگر کھلا ہوا کافر بول دے تو آپ احتجاج کرتے ہو جلسہ بلاتے ہو مطالبہ کرتے ہو پریسوں کو آگ لگا دیا جائے اخبار والے معافی مانگائیں جس نے یہ لکھا ہے اسے سزا دی جائے اگر یہی جملہ غلام محی الدین سبحانی کے لباس میں رہ کر کے مولوی صاحب لکھیں اور بولیں تو مولوی جی کا ہاتھ چوما جا رہا ہے امام بنایا جا رہا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا چھیڑیں سے کیسے لائیں تو ہے ہنسائیں تو بغاوت ہے جرم جو کرے گا قانون اس کو ہاتھ ملے گا یہ نہیں کہ قانون جب بن جائے تو جو غریب جرم کرے تو اسے سزا دی جائے امیر جرم کرے تو سزا نہ دی جائے اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے اسلام کے قانونی گرفت میں جو بھی آئے گا اسلام چھوڑ نہیں سکتا ہے چل رہی تھی بات نسبت کی اور اختیار کی آپ ذرا غور فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا کیا نماز وقت سے ادا کی جاتی ہے کہ نہیں زہر کی نماز زہر کے وقت میں ادا کرو فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا کرو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کرو اگر آپ کہیں سبحانی صاحب نہیں میں زہر کی نماز فجر میں ادا کروں گا فجر کی زہر میں ادا کروں گا عشاء کو سویرے ادا کروں گا آپ ٹائم بدلنا چاہیں نمازوں کا تو بدل پاویں گے ہے اختیار دنیا کے سارے مفتی مل کر کے کسی نماز کے ٹائم کو بدلنا چاہیں تو بدل پاویں گے سارے مفتیوں کے فتووں کو اکٹھا کر ڈالو ان کے علموں کو اور کہو کہ ذرا ایسا کیجئے آپ اثر کے وقت ہم سب کو تجارت میں بڑی مصروفیت رہتی ہے ٹائم آپ لوگ بدل دیجئے اثر کو بارہ بجے دن میں کر دیجئے اس کے بعد ظہر رہے اور مغرب کو عشاء کے ٹائم کر دیجئے عشاء کو پھر کر دیجئے جہاں چاہیے وقت کو متعین کر دیجئے ہے کسی کے اندر ہمت اب آپ ذرا جملہ سنیے اور ذہن کو لے جائیے میدان مزدلفہ میں جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نو ذیل ہجا کو تاریخ یاد رکھیے نو ذیل ہجا کو صبح سے لے کر کے سورج نکلنے کے بعد اور سورج ڈوبنے کے وقت تک اگر کوئی عرفات کے میدان سے راستہ گزر جائے تو حاجی ہو جاتا ہے آپ گئے حج کرنے کے لیے مینا میں آپ تھے زہر کی نماز کو زہر کے وقت میں آپ نے پڑھا مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت میں پڑھا عشاء کی نماز آپ نے عشاء کے وقت میں پڑھا لیکن اسی مینا سے آپ عرفات میں چلے گئے عرفات میں آپ پہنچے تو زہر کی نماز زہر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں پوچھیے حاجیوں سے بات صحیح ہے کہ غلط لیکن مغرب کی نماز ہے کسی کے اندر ہمت تو مغرب کی نماز وہ عرفات میں پڑھ کر کے بتا دے کہ ہم مغرب کی نماز حاجی ہوں میں آیا ہوں حج کرنے کے لیے ٹائم ہو گیا اب میں پڑھوں گا عرفات میں کیوں نہیں عرفات میں مغرب کی نماز آپ ادا کرتے ہیں آپ کا اختیار ہو تو مغرب کی نماز ادا کرو کان پکڑ کر کے میدان عرفات سے باہر کر دیے جاؤ گے تمہیں حاجی جی یہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مغرب کی نماز یہاں سے سورج ڈوب جائے تو اس میدان کو چھوڑو کیوں چھوڑوں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز پڑھ کر کے جاؤں گا نہیں یہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے مغرب کیوں کہا کیوں وہ کچھ نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے آپ چھوڑیے میدان عرفات چلیے یہاں سے ارے بھائی میں نے مغرب کی نماز مکہ میں مغرب کے وقت ادا کی ہے مدینہ میں مغرب کی نماز مدینہ میں وقت پر پڑھی جاتی ہے ساری دنیا میں مغرب کی نماز وقت پر پڑھی جا رہی ہے آج ہمیں میدان عرفات میں میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں کیا نہیں پڑھنے دے رہے ہو رسول اللہ نے نہیں پڑھی ہے اس لیے تم نہیں پڑھ سکتے ہو تب کہاں رسول نے پڑھا رسول نے مزلفا نے پڑھا ہے اس لیے مزلفا نے جا کر کے پڑھو ارے وقت نکل جائے گا وقت نکل جائے جانے دو رسول اللہ نے نکلے ہوئے وقت میں مزلفا کے میدان میں مغرب کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی ہے اس لیے وہی جاؤ پڑھو ادا کی نیت سے نماز ہو جائے گی یہ آپ کے آقا کا اختیار ہوا کہ نہیں ہوا اور کا ایسا اختیار دیکھو کہ قرآن میں رب نے نماز کے اوقات کو متعین فرما دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون ساز بھی ہیں قانون دا بھی ہیں جس قرآن میں نماز کے وقتوں کو متعین کیا گیا ہے اسی قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ماں دے اس کو لے لو اور جن چیزوں سے منع فرما دے رک جاؤ رسول اللہ نے اسی عرفات کے میدان میں دیا تھا اے میری قوم تمہیں میں کتاب دے رہا ہوں تمہیں میں اپنی عطرت دے رہا ہوں چاہیے تو کی کتاب یزیدی لے لے عطرت رسول کو لے لے لیکن انہوں نے کتاب کی بھی چھوڑا ہے عطرت رسول اللہ کو بھی چھوڑا ہے تو جو رسول کی آتا کو چھوڑ دے اس کی نجات کیسے ہوگی آپ اندازہ لگائیں نسبت کی بات چل رہی تھی حاجی ہاں جی کیوں جی۔ مولویوں کے چکر میں آپ ایمان عقیدہ برباد کر رہے ہو ایسے مولویوں کو جو رسول اللہ کے عشق کو آپ کے دل سے نکالیں کبھی آپ نے غور کیا حج کر کے جب آپ واپس آتے ہیں قدم قدم پر حج کے ارکان میں اختیار رسول ملاحظہ فرماؤ کتنا اختیار اپنے آقا کا دیکھو گے رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اسے لے لو جن چیزوں سے منع فرمائے رک جاؤ تو رسول اللہ نے دیا تھا کہ میں تمہیں اپنی اطرت دے رہا ہوں میری اطرت کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے ہلاک نہیں ہوگے تباہ نہیں ہوگے برباد نہیں ہوگے آکائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خدمت اسلام کیا صحابہ اکٹھا بیٹھے صحابہ نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول کے ذریعہ سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے سرکار صرف تبلیغ کا کام فرما رہے ہیں ہم لوگ تو ہیں کبھی تجارت میں چلے گئے کبھی بازار میں چلے گئے لیکن لمحہ لمحہ سکنڈ سکنڈ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا پہلو اشاط اسلام کے لیے گزر رہا ہے خدا کی وحدانیت کا اعلان نبوت و رسالت کا اعلان بندوں کو راہ راست پر لانے کا پروگرام لاؤ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر کچھ پیش کیا جائے صحابہ کی جماعت اکٹھا ہوئی سب سرکار کی بارگاہ میں گئے یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ نذرانہ کے طور پر جو آپ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں خدمت دین کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا کریں تاکہ سرکار ضروریات زندگی جو آپ کے ظاہری طور پر ہیں اس میں دقت و دشواری نہ ہو سرکار کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا صحابہ نے جیسے پیش کیا آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دیا کل کم علیہ ہے اجرا محبوب تم فرما دو کہ میں خدمت دین پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا نہ کروں گا مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے خدمت دین پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل لاس کم آلائی ہے اجرا میں تم سے خدمت دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں اللہ فل قربا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قرابت داروں کی محبت میرے قرابت داروں کی محبت سے پیش آنا یہی میں تم سے سوال کرتا ہوں خدمت دین پر اگر تم مجھے کچھ پیش کرنا چاہتے ہو تو میری قرابت کی محبت ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من قرابت کا آپ کی قرابت کون لوگ ہیں آقا فرماتے ہیں الحسن بل حسین قرابتی میرے قرابت حسن حسین ہیں لیا تھا اور صحابہ نے سنا تھا یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے لے لیا تھا یہی وجہ ہے کہ ہجری ساٹھ کی حکومت آنے سے پہلے پہلے حضرت ابو ہرارا دعا مانگتے تھے مولا ہجری ساٹھ سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے میں لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگ رہا ہوں آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں حضرت امام حسین کی شخصیت کو دیکھیں حضرت امام حسین کے کردار کو دیکھیں نانا سے نسبت کو ملاحظہ فرمائیے آج کس طرح سے جسارتیں کی جا رہی ہیں یہ بداتی لوگ ہیں یہ قبر پجوا لوگ ہیں ہم قبر پجوا ہو گئے ہم قبر پر چلے گئے تو قبر پجوا ہو گئے ہم نے میلاد کر لیا تو ہم بداتی ہو گئے ذکر شہدائے کربلا کی محفل کا انعقاد کر لیا تو ہم بداتی ہو گئے یا رسول اللہ ہم نے کہہ دیا تو ہم بداتی ہو گئے ہم نے اگر ولیوں سے استمداد و اعانت طلب کر لی تو ہم بداتی ہو گئے غریبوں کو کھانا کھلا دیا تو ہم بداتی ہو گئے سلام و مصافحہ کر لیا تو ہم بداتی ہو گئے عید کی خوشی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہاتھ ملائے تو بداتی ہو گئے یہ ساری چیزیں ہم پر ٹھونکی جاتی ہیں یہ سب بداتی ہیں تو جب ہم بداتی ہیں تو بداتی ہونے کا مطلب تم ذرا واضح کرو بداتی کا مطلب کیا ہوتا ہے تم حدیث شریف پڑھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے تو جب ہر بدات گمراہی ہے ہم لوگ گمراہ ہوئے معذ اللہ تو مولوی صاحب آپ بیٹھ کر کے اسٹیج پر سبحانی صاحب کی طرح سے اعلان کر دیجئے کہ کوئی بداتیوں کے وہاں نہ کھائے پیے ہماری جماعت کا کوئی بداتیوں کی مسجد میں نہ جائے کوئی بدایتیوں کی لڑکی لڑکا سے شادی بیاہ نہ کرے تمہارے اندر غیرت ہے تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو جس طرح سے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ان بد مذہبوں سے کوئی رشتہ نہ رکھو تم اعلان کرو کہ بریلوی بداتوں سے تم کوئی رشتہ نہ رکھو خدا کی قسم اسی دن تمہیں پتا چل جائے گا کہ بھارت کی سرزمین پر تم کتنی تعداد میں ہو اور بھارت کی سرزمین پر ہم کتنی تعداد میں ہیں بداتی کہہ کر کے گمراہ کرتے ہیں حرام خور ہم بداتی ہیں ہم قبر پجوا ہیں ثابت کروں کہ قبر کھودوا تم ہو قبروں کو بیچنے والے تم ہو بداتی تم ہو اسلام کا خون کرنے والے تم ہو پیغمبر اسلام کے تعلق سے تو ہی اس جملہ بلوانے والے غیروں سے تم ہو یہ تمہاری داستانیں ہیں ورنہ یہی بھارت کی سرزمین پر ہے معاملہ ہے کہ جب ہم چلے تھے تو کلمہ پڑھاتے ہوئے چلے تھے ہم چلے تھے تو مسلمان کرتے ہوئے چلے تھے یہ غریب نماز بیداتی ہیں یہ حضرت مخدوم بیداتی ہیں یہ حضرت غازی مسعود بہرائچی بیداتی ہیں یہ مراہرہ ماراتا کی بزرگان دل بیداتی ہیں یہ نصیر الدین چراغ دہلی بیداتی ہیں یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی بیداتی ہیں یہ حضرت علامہ شیخ عبد حضر حضرت شیخ عبد الحق دہلی بداتی ہیں حضرت علامہ شیخ عبد العزیز محدود دہلی بداتی ہیں تمہارے ایمان و عقیدہ کی بنیاد پر یہ سارے بزرگان دین بداتی ٹھہرتے ہیں اور جس میں سارے مسلمان بداتی ٹھہر جائیں وہ خود بداتی ہے وہ خود گمراہ ہے وہ خود اسلام سے نکلا ہوا ہے محرم کی مجلس کرنا کیسا ہے فتوا پوچھا گیا کہ محرم میں جو لوگ عام طور سے مجلسیں کرتے ہیں شہادت امام حسین بیان کرتے ہیں یہ کرنا کیسا ہے صحیح صحیح روایتیں بیان کی جائیں تو تو فتوا دیتے ہیں مولوی صاحب کہ کسی طرح سے یہ مجلس جائز نہیں ہے صحیح صحیح روایتوں کے ساتھ بھی نہیں جب بریلوی طبقہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہادت امام علی مقام کو روایات صحیحہ کے ساتھ بیان کرنا درست ہے ایسی مجلس منعقد کرنا باعث برکت ہے آپ اس نظریہ کو ملاحظہ فرمائیے اور اس نظریہ کو ملاحظہ فرمائیے محرم میں سبیل لگانا جائز نہیں ہے خر خیرات کرنا محرم میں نہیں مجلس میلاد نہیں اچھا جو لوگ غیر مسلم دیوالی کے موقع پر یا ہولی کے موقع پر پوری کچوڑی بھیجتے ہیں وہ کھانا جائز ہے محرم کی سبیل پلانا شب برات کا حلوہ ناجائز ہے غوث پاک کے نام پر جو مرغا فاتحہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اس کا کھانا نہیں نہیں حرام ہے اس کے قریب نہ جانا اور جو مشہور مشہور پرندوں میں سب سے زیادہ مشہور پرندہ جو چالاک ہے سویرے سویرے جس کا کرتوت جو ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کوا اس کا کھانا جائز ہے ثواب ہے مولوی صاحب ذرا فتوے کی زبان میں ہم سے بات کیجئے آپ کیوں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو کوا کھانا جائز ہے محرم کا کھچڑا ناجائز ہے پوڑی کچوڑی کھانا جائز ہے محرم کے سبیل کو ناجائز آپ نے بتا دیا اگر جملہ غلط ہو تو اٹھاؤ فتح رشیدیا کا اور پڑھو تمہارے باپ نے جو انجام دیا ہے کارنامہ اور مسلمانوں کے شیرازہ کو منتشر کیا ہے مجرم تم ہو مجرم یہ عوام پبلک نہیں ہے یہ باتیں بیان کر دی جائیں تو کہتے ہیں یہ بریلوی مولوی لوگ گالی دیتے ہیں یار میں آج بارہ روز سے یہاں بیان کر رہا ہوں گالی دے رہا ہوں کسی دن کسی کی ماں بہن میں نے کہا کچھ معذ اللہ رب العالمین یہ گالی ہے صحیح صحیح بیان کرنا دین کی باتوں کو بتانا ارے کسی رسم و رواج میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کی اصلاح کرو حضرت امام حسین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کا کارنامہ بیان کیا جا رہا ہے اگر کارنامے کو بیان کرنے میں یاد حسین منانے میں عوام غلطیاں کر رہی ہے تو ان غلطیوں کی اصلاح کی جائے تازیہ رکھ کر کے غلطی کر رہے ہیں ڈھول بجا کر کے غلطی کر رہے ہیں تاشا بجا کر کے غلطی کر رہے ہیں تازیہ بابا کے سامنے فاتحہ دلا کر غلطی کر رہے ہیں یہ سارے چیزوں کا معاملہ ہے غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کی جائیں ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں تمہیں بھی چاہیے کہ تم اصلاح کرو ایک جائز چیز کو اس طرح سے ناجائز کہہ کر کے اپنے ایمان و عقیدہ کا جنازہ مت نکالو آپ ذرا غور فرمائیں تو بات تو چل رہی تھی یاد حسین منانے کی اور اجتماع یہ کرتے ہیں بیچارے اجتماع کریں گے تو کھاڑی کی کھاڑی پاٹ ڈالیں گے تو اس میں کسی باصلاحیت عالم بامل کی تقریر نہیں ہوگی بڑے بڑے لیڈروں کی تقریر ہوگی یا بڑے بڑے لیڈر لوگ آئیں گے دعا مانگیں گے تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی اور مولوی صاحب دعا مانگیں گے تو ان کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے پڑھو جس ہندوستان کی آزادی کے لیے چیخ رہے ہو ان لیڈروں اور گیڈروں سے معاملہ نہیں ہوگا جب اٹھارہ سو ستاون میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتوا دیا تھا ہندوستان میں کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے اٹھارہ سو ستاون میں تو ستائیس ہزار علماء اہل سنت اکابر یعنی بڑے بڑے شہید ہوئے تھے تب بھارت آزاد ہوا ہے اور جب سینتالیس کی جنگ ہوئی ہے تو چودہ ہزار عالموں کا خون بہا ہے تب بھارت آزاد ہوا ہے اور جب جنگ آزادی لڑی گئی ہے تو اتر پردیش میں صرف نبے ہزار مسلمان جوانوں کا خون بہا ہے تب بھارت آزاد ہوا ہے ان یعنی گیدڑوں لیڈروں کے للکارنے کی بات نہیں ہے اتفاق کی دعوت اتحاد کی دعوت ہر طرف دیتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت امام حسین کا کارنامہ بھی بیان فرمائیں گے امام حسین کی روح کو تکلیف پہنچا کر کے امام حسین کے نانا کو تکلیف پہنچا کر کے ماض اللہ رب العالمین بن وقار کی زندگی حاصل کر لو گے وقار کی زندگی پاؤ گے تم تاریخ کا ایک حوالہ ذہن و فکر پر رکھ دوں اسی سے اندازہ لگاؤ کامیابی کیسے ملتی ہے جب یہ بھارت بٹا نہیں تھا تقسیم نہیں ہوا تھا سن انیس سو بتیس کا معاملہ ہے سن انیس سو بتیس میں کسی دھوتی چھاپ نے وہ کلکتہ کا رہنے والا تھا یا اور کہیں کا تھا اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دیا کراچی کی عدالت میں مقدمہ اس کے اوپر قائم کیا گیا سن انیس سو بتیس کا معاملہ ہے سن کو ذہن و فکر میں رکھیے گا جب مقدمہ کراچی کی عدالت میں قائم کیا گیا کہ پیغمبر اسلام کے تعلق سے اس نے توہین کی ہے مقدمے کی تاریخیں پڑی ایک ایسی تاریخ آ گئی کہ اس تاریخ میں آخری فیصلہ ہونے والا تھا پورے کراچی کے مسلمان امر پڑے کچہری کی طرف جا رہے ہیں پیغمبر اسلام کے تعلق سے توہین جس نے کیا ہے اس کے آج مقدمے کا فیصلہ ہے چلو سنا جائے فیصلہ کس کل سے ہوگا برطانوی سامراج کا معاملہ ہے چنانچہ جج فائل لے کر کے بیٹھ جاتا ہے اپنے انصاف کی کرسی پر فائل کو الٹ رہا ہے قلم چل رہے ہیں تب تک پبلک کی بھیڑ بڑھ جاتی ہے کراچی کی عدالت کی طرف جانے کے لیے ایک جماعت جس کا نام عبد القیوم تھا وہ صرف ایک چلاتا تھا ایک سے جو اسے بھاڑا ملتا اپنا پیٹ بھرتا تھا اپنی ماں کا بھرتا تھا عبد القیوم نے دیکھا بڑی بھیڑ لگی ہے جلدی جلدی لوگ آ کر کے اس کے پر بیٹھنے لگے اس نے کہا صاحب یہ بھیڑ کیوں لگی ہے کہا تجھے نہیں پتا ہے آج رسول اللہ کی شان میں جس نے توہین کیا تھا مقدمہ جو کراچی کی عدالت میں چلایا گیا تھا آج اس تاریخ کا فیصلہ ہے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا ہم سب لوگ اپنے پیغمبر کے توہین کرنے والے مقدمے کے فیصلے کو سننے کے لیے جا رہے رہے ہیں عبد القیوم جوان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں بڑا غریب جوان ہے اس نے کہا تعجب ہے پیغمبر اسلام کی توہین کی چاہے کراچی کی عدالت میں مقدمہ قائم ہو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اگر کسی نے پیغمبر اسلام کی توہین کی تھی تو اسے گردن مار دیا گیا ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے کہا مفتی بن کر کے فتوا نہ دو کہا ایسا ہوا ہے کہا پہلو حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی نبی کونین کے فیصلے کو نہیں مانا تھا گردن ماری گئی ہے حضرت خالد ابن ولید نے گردن کو مار دیا ہے خود رسول اللہ نے اپنے دشمنوں کی گردن کابت اللہ نے مروا دی ہے رسول کے دشمن کا فیصلہ اس طرح سے ہوتا ہے گردن مار دی جائے قلم کے ذریعہ سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے رسول میں گستاخی کرنے والوں کا فیصلہ ہمیشہ تاریخ بتا رہی ہے کہ تلوار کے ذریعہ سے کیا گیا ہے تاکہ دنیا سبق حاصل کر لے رسول کسان میں توحیر کرنے والے کے لیے فیصلہ ایسا ہوتا ہے کسی بوڑھے آدمی نے کہا بیٹا والے تم تو عجیب باتیں بتا رہے ہو جس سے ایمان کا جوش بلند ہوتا ہے اکا بڑھاتا رہا عدالت کے قریب پہنچا کے ہی کسان نے سواریوں کو چھوڑ دیا کسی سے کچھ پیسہ لیا اور نہ لینے کی صورت میں اپنی سواری کو اور آگے ہاں ہاں بھگا دیا اپنے گھر آتا ہے اکے کو ایک طرف کر دیا گھوڑے کو کھول دیا اپنی بوڑھی ماں کے پاس گیا سلام کیا ہاتھ میں خنجر لیا ماں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو اور اس کی جان میرے سلام کو لے لو جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گی ماں مجھے دعا دے دو بیٹا یہ کہتا ہوا نکل گیا اماں دروازے پر آتی ہے میرا بیٹا یہ کون سا جملہ کہہ رہا ہے یہ ابو دو کئی آج کون سی بول کر کے جا رہا ہے لیکن عبد القیوم بھاگا دوڑا چلا جا رہا ہے جب عبد القیوم کچہری میں پہنچا بھیڑ لگی ہوئی ہے جج کرسی پر بیٹھ کر کے فائل کو میز پر رکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے قلم چلنے والا ہوتا ہے عبد القیوم پہنچ جاتا ہے دو جگہ بنائی گئی ہے کٹ لگے ہوئے ہیں ایک طرف وکیل اور کھڑے ہیں دوسری طرف وکیل اور کھڑے ہوئے ہیں ایک وکیل سے اس نے اشارے سے پوچھا یہ بتاؤ اس میں مدعی کون ہے مدعا علیہ کون ہے یعنی جس نے دعویٰ کیا ہے مقدمے پر وہ کون لوگ ہیں اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کون لوگ ہیں وکیل نے چہرہ دیکھا جوان کے تیور کو دیکھا دیکھتے ہی کہا بیٹا وہ دیکھو جس کی پود نکلی ہوئی ہے اور جو دھوتی پہنے ہوئی ہے وہی مدعا علیہ ہے اسی پر دعویٰ کیا گیا ہے اسی کے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے اس نے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین کی ہے عبد القیوم پیچھے مرا چپکے سے خنجر کو نکالا اور بھری عدالت میں بڑی فرتی کے ساتھ خنجر کو اس پیٹ میں مارا اس کی ہاتھ گر گئی عبد القیوم نے ہاتھ اٹھا دیا مجھے گرفتار کرو میں بھاگنے والا نہیں مجھے گرفتار کرو کوحرام مچ جاتا ہے جج فائل کو ادھر رکھ دیتا ہے فیصلہ کچھ اور ہونے والا ہوتا ہے فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے کوحرام مچو عبد القیوم گرفتار ہوگا کراچی سے خبر پھیلی اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پوری دنیا میں خبر پہنچ گئی کراچی کی بھری کچہری میں جج کے سامنے وکلا کے روبرو اللہ کے رسول کی شان میں توحید کرنے والے کا قتل عبد القیوم نے کر دیا عبد القیوم کو کوئی نہیں جانتا تھا ابو قیوم کے نام کو کوئی نہیں سنتا تھا ایک مزدور ہے اکا چلا رہا ہے محلے کا غریب ہے لیکن نبی کے نام پر ہنجر چلانے کی بنیاد پر ساری دنیا میں مسلمانوں کی زبان پر عبد القیوم کا نام آیا غیروں کی زبان پر عبد القیوم کا نام آ جاتا ہے عبد القیوم اقراری ملزم بنا جیل میں ڈال دیا گیا ڈاکٹر اقبال جیسے بیرسٹر سامنے ہوتے ہیں بیٹا عبد القیوم تم اپنے بیان میں لچک پیدا کر دو ضمانت لینے کے لیے ہم تیار ہیں تو جیل کے اندر سے عبد القیوم نے جو جواب دیا تھا آج اس جواب تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے عبد القیوم نے کہا میرے بہی خواہو مجھے چاہنے والے لوگوں میں نے کراچی کی عدالت سے ضمانت کے لیے گستاخ رسول کو نہیں مارا ہے بلکہ قیامت میں مجھے رسول رحمت کی شفاعت چاہیے اس لیے میں نے اسے مارا ہے میں اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں جو میں نے دنیا کی نگاہوں میں کیا ہے اللہ میں نے کیر کوئی جرم نہیں کیا ہے میں نے رسول اللہ کے گستاخ کو مارا ہے مارا ہے میں اپنا بیان نہیں بدلوں گا جوان کا جوہر ذرا دیکھو نماز کی دولتیں نہیں ہیں اس کے پاس رہی بھی ہو تو کوئی گارنٹی نہیں ہے یا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی وہ کیسا تھا جمان صرف رسول اللہ کے گستاخ کو مارنے کا جوش ملاحظہ فرمائیے عبد القیوم نے چونکہ جرم کا اقرار کر لیا تھا مار دیا تھا اسی جج نے فیصلہ سنا دیا کہ عبد القیوم کو پھانسی کی سزا دی جائے عبد القیوم کو جب پھانسی کے فندے پر لایا گیا تخت پر چڑھایا گیا ماں آئی آنکھوں میں آنسو آ گئے للکارا میری ماں مسکرا دو تختہ دار پر میں ہوں مسکراؤ کربلا کے حسین کو یاد کر لو حضرت امام حسین کی بہن نے اپنے بھائی کی قربانی کو کیسے برداشت کیا تھا اماں نے کہا اے بیٹا میں جو تجھے سلام پیش کرتی ہوں کل کے دن فاطمہ صحرا کی کنیزوں میں میری شمولیت ہو جائے گی میں عرض کر دوں گی اے شہزادی رسول رسول کے اوقار پر کربلا کے میدان میں حسین خاں کو خون میں اگر لطڑے ہیں اے خاتون جنت تو میں نے بھی آپ کے غلام کو رسول اللہ کے نام پر قربان کر دیا ہے اے میرے بیٹے القیوم تم مسکراتا ہوا دنیا سے چلا جا عبد القیوم کی پھانسی ہوتی ہے اور جب عبد القیوم کا جنازہ آیا تو پچیس لاکھ مسلمانوں نے کراچی کی سرزمین پر عبد القیوم کے جنازہ میں شرکت کی ہے عورتیں آنچلوں کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہی تھی بچے دعا مانگ رہے تھے عبد القیوم کے قبر کو ہارو پھول سے ڈھانک دیا گیا ہے سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اسی طرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت شاد فرماتے ہیں اے عشق تیرے سب کو جل سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو اللہ اللہ آپ ذرا جوہر دیکھو عبد القیوم کا اے زمانہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اکا چلانے والے عبد القیوم نے اتنی گستاخی نہیں برداشت کی ہے تم کیسے گستاخوں کی گستاخیاں برداشت کر رہے ہو تم کیسے ان گستاخوں کے گھر اپنی لڑکیاں دے رہے ہو تم کیسے ان گستاخوں سے رشتہ لگا رہے ہو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں سے کیا مرت کیجیے جو رسول کا دشمن ہے اس سے کوئی حرت نہیں ہوگی جو رسول کا دشمن ہے اس سے کوئی ہمارا چارہ نہیں ہوگا یہی پیغام حضرت امام حسین کا کربلا کے میدان سے ہے آپ ذرا اندازہ لگائیں بات چل رہی تھی اختیار کی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار ملاحظہ کرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت دیکھو جتنے لوگ کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے معاملے میں تھے ایک ایک کو کیسی سزائیں ملی ہے ذرا زیادہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھو چند روز کی مجلسوں میں چند گھنٹے کی تقریروں میں کتنی تاریخیں آپ کے سامنے رکھی جائیں کتنے نام آپ کو شمار کیے جائیں بڑے مشہور نام ہیں ابن زیاد کا امر ابن سعد کا شیمر کا ہولی کا سنان کا ابن سبیح کا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے جری لوگ مانے گئے تھے زیدی لشکر میں تو ان مشہور لوگوں کی عبرت کو ذرا دیکھ لو انہیں کیسی سزا ملی ہے جب مختار سقفی گرفتار کروانے لگا نوجوانوں کی فوج اکٹھا کر لیا تو سب سے پہلے اس نے دھاوا بول دیا ابن زیاد پر ابن زیاد گرفتار ہوا گرفتار ہو کر کے اسی گورنر ہاؤس میں لایا گیا چھ سال کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کے چھ سال کے بعد گرفتار کر کے لایا گیا جس تخت پر ابن زیاد بیٹھا تھا اسی پر مختار سختی بیٹھا ہوا ہے جو چھڑی ابن زیاد لیے ہوا تھا وہی چھڑی ابن زیاد کے ہاتھ سے وہی تھی مختار سختی کے ہاتھ میں آئی جہاں سر امام رکھا گیا تھا وہیں پر مختار سختی کا سر کاٹ کر کے رکھا جاتا ہے اور کاٹا کیسے گیا تھا براد پیچے اختیار کیے ہوئے تھا بہت بھاگ رہا تھا دریا کے کنارے بھاگا تھا ابراہیم اشتر مختار سختی کے فوج کے ایک سپاہ سالار تھے بڑی فرتی سے اس کو انہوں نے گرفتار کیا اور لا کر کے مختار سختی کے سامنے روبرو حاضر کیا پہلے اس کو ایسی سزا دی جائے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں اس کے پیر کاٹے جائیں اس کے بعد اس کی گردن کاٹی جائے اور جب اس طرح سے سزا دے کر کے گردن کو جدا کیا سر کو گردن سے سر لا کر کے رکھا سارے لوگ جمع ہیں مختار سختی نے للکارا لوگوں انتقام حسین دیکھ لو کیسے کیسے لوگ مارے جا رہے ہیں یہی وہ سر جگہ ہے جہاں پر حسین ابن علی کا سر رکھا گیا تھا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ابن زیاد کا سر رکھا جا رہا ہے یہی باتیں ہو رہی تھیں تب تک ایک سانپ ظاہر ہوا دس زہریلا سانپ اگر اس مجلس میں کوئی سانپ اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو کوئی ادھر بھاگے گا کوئی ادھر بھاگے گا کوئی ادھر بھاگے گا جیسے سانپ ظاہر ہوا ادھر ادھر لوگ بھاگنے لگے مگر وہ کسی اور کے اوپر حملہ آور نہ ہوا سانپ ظاہر ہوا اور بڑی فرتی سے سانپ ابن زیاد کے سر پر چڑھ گیا اپنے پھن کو ہلایا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کسی کے ذہن فکر میں بات نہیں آتی ہے کہ کوئی ہتھیار لاؤ کوئی چیز لاؤ جس کے ذریعہ سے اس کو مارا جائے سب تعجب سے دیکھ رہے ہیں تب تک وہ ابن زیاد کے ناک میں گھسا منہ سے نکلا منہ سے گھسا ناک میں نکلا ناک سے گھسا منہ سے نکلا تین مرتبہ اس طرح کا ہوا اس کے بعد اچانک سانپ غائب ہو گیا آپ ذرا ملازہ فرماؤ یہ سانپ کے داخل ہونے اور نکلنے کی وجہ کیا ہے محقق علماء فرماتے ہیں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اتنا بھیانک عذاب اس کو ہوگا کہ اس کی قبر سانپوں سے بھر دی جائے گی یہ عذاب کا تھا جو اس کے اوپر مسلط ہوا لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا نگاہیں جھک جاتی ہیں آنسو بہنے لگتے ہیں اللہ سے پناہ مانگنے لگتے ہیں وہ لوگ ابن زیاد کا کام تمام ہوا تلاش ہوئی امر ابن سات کہا ہے جو بائیس ہزار فوج کا سپاہ سالار تھا پتہ نہیں چل رہا ہے امیر بن سعد کہاں گیا نہ رے کی حکومت ہے نہ گورنری ہے نہ اس کی سپاہ سالاری ہے نہ وہ فوج میں ہے کہاں گیا کسی نے بتایا کہ وہ اب اپنے گھر رہتا ہے بڑھاپے کے عالم میں ہے اب وہ فوج اور کوئی حکومت کا معاملہ اپنے سامنے نہیں آتا ہے اس کو حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مختار نے کہا کہ اس نابکار سے جا کر کے کہہ دو کہ آج سے چھ برس پہلے جو حکومت کرنے کا جوش تھا وہ اب نہیں ہے اس کا گھر گھیرو اپنے لشکریوں سے اس کے گھر کو گھروا لیا امر نے کا لڑکا نکلا پوچھا تیرا باپ کہاں ہے کہا میرے باپ گھر کے اندر ہیں عبادت کر رہے ہیں کہا اس ظالم کو نکالو کہا نہیں نکالوں گا کہلے پہلے اس کو گرفتار کرو امرگن سات کے لڑکے کو گرفتار کیا گیا مختار سختی کے سپاہی گھس کر کے امریکن سات کو گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں اس نے تھوڑی سی مزاحمت کی کہا مزاحمت مت کرو اور نہ جسم کی بوٹی بوٹی اڑا دی جائے گی تم بچنے کے لیے مزاحمت کر رہے تھے کربلا کے میدان میں چھ برس پہلے تم نے حسین کے تعلق سے کیا کیا تھا کیا حسین کا بدلہ مجھ سے لوگ ہاں حسین کو تو میں نے تیر چلایا تھا لیکن میں نے نہیں شہید کیا تھا ظالم سب تیرے اشارے پر ہوا تھا آج بہانہ نہ بناؤ آج تمہیں جو عبرتناک سزا دی جائے گی تاریخ کی کتابوں میں نوٹ کر لیا جائے گا رہتی دنیا تک قاتلان حسین کا انجام کہا جائے گا مختار کے سختی پیش کیا گیا سامنے مختار سختی نے کہا کہ یہی ظالم ہے مختار سختی ہمارے تمہارے تو پرانے یارانہ معاملات تھے مختار سختی تمہارے گھر ہی مسلم بن عقیل پہلے پہلے آئے تھے کہا میرے گھر ہی آئے تھے میں بھی خط دینے والے لوگ لوگوں میں سے تھا لیکن جب تم لوگ بائیس ہزار کی شکل میں کوفہ کے میدان میں گئے ہو تو کیا میں بھی تھا یہ اور بات ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کو پناہ نہیں دی اور بات ہے کہ اس وقت میں حسین کی طرف سے فوج لے کر کے نہیں نکل پایا کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن اب میں امام حسین کا بدلہ تم سے ضرور لوں گا قتل کرو گے ہمیں ہاں تمہارے اندر کوئی رحم نہیں ہے رحم کا یہی جملہ تو حسین ابن علی نے بھی کربلا کے میدان میں کہا تھا یہ جملہ تم دوہرا رہے ہو گڑانے لگا کا گڑ گڑاؤ نہیں آج جس طرح تم گڑ گڑا رہے ہو حسین ابن علی نے بھی تو اپنی فضیلت کو پیش کر کے تمہارے سامنے خطبہ دیا تھا کہ اپنی آکمت برباد نہ کرو مختار سختی نے کہا سب سے پہلے امر ابن سعد کے لڑکے کو قتل کرو کہا مختار ہمارے سامنے ہمارے جوان بیٹے کو قتل مت کروا کہا حسین کے سامنے حسین کا جوان بیٹا تم نے قتل کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا تو درد کا احساس کر لے کہ حسین کو کیسا درد علی اکبر کی قتل پر ہوا تھا قاسم کی شہادت پر علی اصغر کے تیر لگنے پر انہیں کیسی تکلیف ہوئی تھی تیرے سامنے جب تیرا بیٹا سبا کیا جائے گا تب تجھ کو تکلیف کا احساس ہوگا ظالم چھوڑا نہیں جائے گا تلواریں فضا میں بلند ہوئی ایک بارگی تلواریں گری بچہ تڑپ کر کے زمین پر آ گیا اسے مارو جلات تلوار اٹھا کر کے چلانا چاہتا ہے کہ یہ ہاتھ جوڑ لیا کا پہلے اس کی انگلیاں کاٹ دو رسیوں میں باندھا جاتا ہے انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں نے ساتھ کی پیر کاٹ دیا جاتا ہے کا مسئلہ بنا دو اس کے جسم کو کسی نے کہا مختار سخی قتل تو ہو ہی گیا ہے مسئلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے اس کو انجام تک پہنچا دیا گیا کہ تم بھی تو اسی میں سے نہیں معلوم ہو تو کہا میں اس میں سے نہیں ہوں کہا حمایت کرنے کا جملہ بول رہے ہو کیا امام حسین کے جس میں پاک پر گھوڑے نہیں دوڑے تھے جس جس انداز سے امام کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے اسی اسی انداز سے ان کے ساتھ بدلہ لیا جائے گا یہی حضرت امام حسین کی جیت ہے یہی عزیدیوں کی شکست ہے چھ سال کے اندر اندر وہ اپنے کیسرے کردار کو دنیا میں پہنچ رہے ہیں ان کے لیے آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے مار دیا گیا امر بن سات کو ختم ہوا اس کا بھی معاملہ اور کس کو گرفتار کرو ویسے تو بہت گرفتار ہو کر کے آتے تھے پتہ چل جاتا کہ یہ بھی تھا اسے بھی مارو اس گھر کے لوگ تھے گھر جلاؤ مار دو یہاں کے لوگ تھے انہیں مارو چھوڑو نہیں عوامی سطح سے تو جتنے یزیدی فوج میں تھے وہ شریک تھے تو مارے جا رہے تھے لیکن جو بڑے بڑے جنرل بڑے بڑے لیڈر تھے نیتا لوگ ان کو گرفتار کیا جاتا تھا یہ بھاگ رہے تھے خون کو پکڑا گیا آیا یہ خولی آ کر کے پہنچا تم کون ہو میرا نام خولی ہے تو نے حسین ابن علی کا جب سر کٹ گیا تھا گردن سے جدا ہو گیا تھا سر تو ان کے امامے کو تم نے اتارا تھا کانپنے لگا کہا کانپ مت صحیح صحیح بتا وہ امامہ کیسا تھا جس کو تو نے سر حسین سے اتارا تھا رسول اللہ کا امامہ تھا نا اس امامے کی قدر تیرے ذہن فکر میں نہیں تھی کہا معاف کر دو کہا میں کیا معاف کروں گا تجھے معافی مانگنی چاہیے حسین ابن علی سے وہ تو جو زمین پر آئے ہیں تب لوگ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی حسین ابن علی معاف کرنے کے لیے یہ تیار تھے تب تم نے کیوں نہیں معافی مانگی تھی اس حرام خور کی گردن مارو خونی کی گردن ماری گئی اور مارنے کے بعد اس کی لاش تڑپنے لگی سر کو پھینک دیا گیا کا چکنا چور کر دو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دو لے جا کر کے اس کو اس طرح سے کیفر کردار کو پہنچایا ہرملا ابن کاہل پکڑا گیا تو کون ہے ہرملا ابن کاہل ہوں کسی نے کہا کہ مختار سختی یہ لشکر امام پر تیر مار رہا تھا اچھا یہی تو نہیں ہے جس نے علی اصغر کو تیر مارا تھا سننے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حسین ابن علی اپنی گود میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے کربلا کے میدان میں پانی مانگنے کے لیے گئے تھے کسی لشکری نے تیر مار دیا تھا اور وہ تیر حلق سے لگا تھا بچے کے بچے کا خون فوارے کی شکل میں اڑا تھا حسین کے چہرے پر پڑا تھا یہی ہے وہ ناپکار ہاں ٹھیک ہے کھڑا کرو اسے مان اس کو رسیوں سے کانپنے لگا کہا کانپ مت جلاد تیر کمان لے کر کے کھڑا ہو جا اور اتنے تیر مارو کہ اس کا گلا چھلنی ہو جائے جب تیر مارا جانے لگا تو اس نے کہا مختار اب ہمیں قتل کر دو تیر نہ مارو کہا ظالم علی اصغر کے تیر کو یاد کر لے جب تو نے مارا تھا اور تیرا تیر حسین ابن علی کے پہلو سے ہو کر کے گزرا تھا اس منظر کو یاد کر کاٹو اس کی ناک کو نکالو اس کی آنکھوں کو مارو اس کی گردن کو اس کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دو یہ انتقام قدرت ہے ارملا ابن کا ہی اس طرح سے مار دیا جاتا ہے اور دیکھو کون بھاگا شمر یہ بھی بڑا جری تھا بڑا حرام خور تھا یہ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ایک کوڑھی کتا میرے اہل بیٹے اتہار کے خون میں اپنے منہ کو ڈبوئے گا یہ اسی نابکار کی طرف اشارہ ہے فرمان رسول جب یہ خنجر چلانے لگا تو حضرت امام حسین کی نگاہ اس کے سینے پر پڑ گئی تھی اس کے سینے پر برس کا داغ تھا آپ نے فرمایا صحیح میرے نانا نے فرمایا تھا کہ یہ کوہی کتا اہل بیت اتہار کے خون میں اپنے منہ کو ڈبوئے گا وہی تو کوہی کتا ہے وہ سمر ہے اچھا سمر گزرا دیکھو یہی پیارے دنیا ہے یہ دنیا کہاں کہاں کس کو پہنچا دے اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا میں رہو رب کو یاد کرتے رہو دنیا میں رہ کر کے رب سے غافل نہ ہو اس طرح سے اپنے اوپر دنیا کو نہ مسلط کر لو کہ حق و باطل میں تم امتیاز نہ کر پاؤ دنیا سے ہوشیار رہو دنیا سے ہوشیار رہو شمر کی سگی پھوپھی ہیں ام البنین جو حضرت علی کی بیوی ہیں حضرت عباس کی ماں ہیں جو حضرت عباس کربلا کے میدان میں علم لے کر گئے تھے جھنڈا لے کر کے حضرت امام حسین کی طرف سے ان کا ان کے ماموں کا یہ لڑکا ہے ان کی ماں اس کی فوفی لگ رہی ہیں تو یہ میدان کربلا میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا عباس کہاں ہیں تو حضرت عباس سامنے آئے کہا کیا معاملہ ہے کہا میری فوفی کے آپ لڑکے ہیں اس لیے کام کیجیے حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دیجیے کہا ظالم تیری پوپی کا لڑکا ہوں یہ نسبت تجھے یاد ہے اور حسین کے باپ اور ہمارے باپ ایک ہیں یہ تجھے یاد نہیں ہے میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑوں گا ہر جا ہمارے سامنے سے تیرا امن اور امن نامہ مجھے نہیں چاہیے میں حسین کے قدموں میں اپنے خون کا قطرہ بہانا اپنے لیے باعث برکت و نجات سمجھ رہا ہوں میں تیرے جیسے ناپکار کے امان میں آنا پسند نہیں کرتا ہوں انکار کر دیا تھا حضرت عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی ممانعت سرکار نے حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی تک کر دی تھی علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے تم کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے انصاف کی طاقت ہے تو ایک بیوی سے نکاح کر لو دو سے کر لو تین سے کر لو چار سے کر لو بیک وقت ایک مسلمان انصاف اور کفالت کی طاقت رکھ رہا ہے تو چار چار بیویاں رکھ سکتا ہے یہی تقریر میں نے بنارس میں کر دی تو جو دوبارہ جب جلسے میں جانے لگا تو صاحب نے کہا کہ سبحانی صاحب اس قسم کا بیان نہ کیجیے گا ہم نے کہا کیوں کہا کچھ عورتوں کا مطالبہ ہوا کہ وہ مردوں کو ترغیب دیتے ہیں دوسری شادی کرنے پر اللہ اللہ بلّہ بتائیے ابھی مسئلہ ہے شریعت کو تو بتایا جاتا ہے وہ عورتیں کیوں جل بھون جاتی ہیں اگر ان کے شوہر کے اندر انصاف و قوت کی طاقت ہے کفالت کر سکتے ہیں تو شرح اجازت دے رہی ہے شریعت پر تو زبردستی نہیں کوئی کر سکتا ہے بہرحال یہ بات تو الگ ہو گئی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اجازت دے رہا ہے بیک ایک وقت تم چار فاطمہ ہے تمہارے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے نہیں کر سکتے ہو مولا کائنات رک گئے سرکار کا اختیار ملاحظہ کرتے چلیے اور سنو کسی کو نہانے کی ضرورت ہو تو اس کو مسجد میں داخل ہونا جائز ہے ارے یار بہت موٹا مسئلہ ہے بھائی مولوی صاحب سے ذرا پوچھیے گا جن کے نہ پیجامے کا بھروسہ ہے نہ کرتے کا بھروسہ ہے ایک مولوی صاحب نے اپنا پیجامہ اور کرتا دیا دھوبی کے وہاں جب دھل کر کے آیا تو کہا کتنی دھلائی ہوئی کہا صاحب پیجامے کی دھلائی تو چار آنا ہے مگر کرتے کی دھلائی چار روپے ہے کہا پاگل آدمی تم ہو دونوں کپڑوں کی دھلائی ایک رکھو کہا دونوں کپڑے ایک نہیں ہیں کہا صاحب کہا پیجامہ پیجامہ ہے وہ چھوٹا سا تھا چار آنا اس کی دھلائی ہے اور کرتا تمبو کناد کی طرح ہے اتنی محنت لگی ہے اس لیے چار روپیہ اس کی دھلائی ہے تو بیچارے کہتے ہیں کہ سبحانی صاحب کو ہم لوگ ایسا نہیں جانتے تھے یار یا تو یہ بھی لتی چلا دیتے ہیں اپنی تقریر میں یہ لتی نہیں ہے یہ لتا ہے لباس پہنا جاتا ہے کہ ذرا اچھا لگے شریعت نے جو لباس متعین کیا ہے امام آباد لو اچھے لگو گے اسلامی لباس پہن لو اچھے لگو گے اور یہ بیچارے پہنتے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ سب کشمیر کی وادی سے دہشت گردی میں پکڑے گئے ہیں چلے آ رہے ہیں ذرا ملاحظہ کریے کوئی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہو نہیں قرآن چھو سکتا ہے نہیں نہانے کی ضرورت اسے ہو اس پر حسن فرض ہو تو مسجد میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے نبی فرماتے ہیں کہ علی پر حسن فرض ہو فاطمہ پر حسن فرض ہو یہ دونوں حرم میں داخل ہو سکتے ہیں میرے اوپر حسن فرض ہو میں داخل ہو سکتا ہوں نہ علی کی طرح کوئی ہے نہ فاطمہ کی طرح کوئی ہے نہ نبی کی طرح کوئی ہے وہ حضرت فاطمہ ہے وہ حضرت علی ہیں وہ نبی کونائن ہیں انہیں کی گوت کے پروردہ امام حسین ہیں حسین کی بھی طرح کوئی نہیں ہے جس کے ماں اور باپ کا اتنا بڑا تقدس ہو ایسی پرہیزگاری ہو اس کا بیٹا یزید جیسے ناپاک کے ہاتھ پر ہاتھ دے گا ذرا ذہن و فکر کا فیصلہ اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے ایمان کو بچاؤ بات چل رہی تھی قاتلان حسین کے سزا کی پکڑا گیا شمر تم ہی ہو ایمان حسین کو تم نے قتل کیا تھا نا یہ جتنے سزا یافتگان ہیں کسی نے اقرار نہیں کیا تھا کہ میں نے قتل کیا یہ تو مورخین کی ایک تحقیق ہے کہ شمر نے مارا کی سنان نے مارا کہ خولی نے مارا زیادہ تر مورخین اس بات پر گئے کہ شمر نے مارا حضرت امان حسین کو قتل کیا آپ کے سر اقدس کو آپ کے گرد نے پاک سے جدا کیا شمر کو یہ سزا دی جائے گی کہ تاریخ مرتب ہو جائے گی پہلے تو مختار دھمکی دیتا تھا اور جب یہ دھمکی سے کانپنے لگتے تھے تو کہتا تھا یہی دھمکیاں تم حسین ابن علی کو بھی کربلا میں دے رہے تھے تلوار پہلے خود ہاتھ میں لے کر کے چمکاتا تھا کہ اس تلوار کی دھار کو دیکھو تو جب اپنی نگاہ نیچی کرتے تھے تو بیان ہے مور رقیم کا کہتا تھا نگاہیں پھاڑ کر کے دیکھو تم ایسے حسین کو تلواریں کربلا میں دکھا رہے تھے اس ظالم کو سزا دو چکڑا گیا اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا گیا اس کی گردن ماری گئی سر کو جدا کیا گیا چھوڑ دو اس کے سر پر خوخار کتے کو تاکہ دنیا جان لے کہ ظالم کو کیسے سزا ملی ہے سمر مار دیا گیا سنان پکڑا گیا آؤ تم آؤ بہادر جی تم اپنے گھوڑے کو دندناتے ہوئے کوداتے ہوئے لے گئے تھے امام حسین کے جستے پاک پر کہا نہیں کہا بہانے مت بنا ظالم تجھے بھی قتل کیا جائے گا سنان کو قتل کر کے اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا گھوڑوں کو لا کر کے دوڑاؤ اس کے جسم پر اس کے جسم کی ہڈیاں پسلیاں چمڑیاں ادھر جائیں اس طرح سے اس ظالم کو مارو چنانچہ اسی طرح سے اسے سزا دے کر کے ہلاک کیا گیا مار دیا گیا چن چن کر کے مارے جا رہے ہیں تلاش کر کر کے مارے جا رہے ہیں ایک بیٹھا جو کربلا میں تھا ایک مرتبہ اور کہا صاحب یہ بات عوام میں مشہور ہو گئی ہے کہ جتنے لوگوں نے امام حسین کے قتل میں حصہ لیا یا اس میں شریک ہوئے سب کو سزا مل گئی اللہ کی طرف سے سب مارے جا رہے ہیں مارے گئے میں بھی تو اس میں تھا مجھے کچھ نہیں ہوا چراغ سامنے تھا تب تک چراغ کی لو اوپر اٹھی اور اس کے داڑھی میں آگ لگ گئی اور ایسی آگ لگی کہ پورا جسم جلنے لگا وہیں جل بھون کر کے ختم ہوا ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت یہ تھا لیکن اس کا چہرہ کیوں روز بالکل بگڑتا چلا جا رہا کہ بھائی تمہارا چہرہ کیوں بگڑتا چلا جا رہا ہے کیا تمہیں کوئی بیماری ہوئی ہے کہا بیماری نہیں ہوئی ہے نہ پوچھو کون سی بیماری ہے کہا پھر معاملہ کیا ہے کہا صرف اتنی سی بات تھی کہ حسین ابن علی جب کربلا میں میدان میں قتل کیے گئے تو میں نے اتنا کہہ دیا تھا کہ ان کو حکومت کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے صرف اتنا میں کہہ دیا تھا جب میں سوتا ہوں تو دو آدمی آتے ہیں اور رات بھر مجھ کو تھپڑ سے مارتے ہیں میرے اوپر تھوکتے ہیں اس طرح سے یہ میرا چہرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے صرف اتنی سوچو فکر کی بنیاد پر یہ سزا مل رہی ہے اور وہ حرام ہو جو امام حسین کو کہہ دیتا ہے اقتدار کے لیے لڑے تھے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے چہروں کی خیر مناؤ اور قبر میں اپنی حالت کی خیر مناؤ امام حسین سے بغض و نات رکھ کر کے اپنی آخبت کو برباد نہ کرو تباہ نہ کرو سزائیں ملتی چلی جا رہی ہیں کوئی باقی نہیں بچا آج بھی امام حسین کی کرامت ہے یار یہ کرامت ہی تو ہے کہ کوئی آدمی تیار نہیں ہے اپنے بھائی بہن بیٹی بیٹا ناتی پوتا رشتے دار میں یزید نام رکھا ہے کوئی تیار کسی کی ہمت ہو تو رکھے ہو حالانکہ یزید نے تو قتل کیا نہیں تھا قتل کروایا تھا فوج کو اشارہ اس نے دیا تھا اس نے اپنے آدمیوں کو متعین کیا تھا بعد میں وہ چاہیں جتنا بہانہ بنائے آج بھی امام حسین کی کرامت ہے لوگوں کے دلوں میں بات نقش ہے کہ شرابی ہو جائے وہ بدعمل کتنا بھی ہو جائے مگر امام حسین کے دشمن کا نام اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتا ہے آج بھی لوگوں کے دلوں میں حسین کا یہ جوش و جذبہ گھر کیے ہوئے ہے اور یہی حضرت امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید اور یزیدیوں کی ہار ہے ذرا ملاحظہ کرتے چلیے سب مارے گئے یزید کیسے مارا سوال پیدا یہ بھی ہوتا ہے تو آپ عموماً سنتے آئے ہیں اس طرح سے مرا اس طرح سے مرا اس کے مرنے کی سب سے زیادہ تحقیق جو بتائی جا رہی ہے کہ وہ شکار زیادہ کھیلتا تھا شکار کا عادی تھا ایک مرتبہ وہ گیا شکار کھیلنے جنگلات کی طرف بڑھا آبادی سے بہت دور نکل گیا اس کے ساتھ آٹھ یا پندرہ آدمی تھے ایک ہرن کو اس نے دیکھا اس کے پیچھے دوڑایا اپنے گھوڑے کو یہ لوگ پیچھے رہ گئے بہت دور تک نکل گیا دیکھا تو ایک گرجا گھر ہے ایک پادری ہے وہاں ایک لڑکی ہے بڑی حسین و خوبصورت لڑکی ہے اس کو دیکھ کر کے یہ عاشق ہو گیا راہو رسم پیدا کیا کہا میں امیر ہوں امیر شام ہوں میرا نام یزید بن معاویہ ہے آج بھی دنیا ہندوستان کے گوشا گوشا میں کوئی بچہ بھی ہو لیکن اتنا تو وہ جانتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی ہیں اور وہی کہیں پہنچ جائیں کسی کے سامنے رات میں اور کہاں میں اٹل بہاری واجپئی ہوں تو تعجب کرنے ہی لگے گا آدمی اس نے کہا میں امیر شام ہوں لڑکی تعجب کرنے لگی لڑکی نے ذہن و فکر کے اس کے تاڑ لیا نگاہ سے یہ واقف ہو گئی کہ اس کی نیت غلط ہے کہا ٹھیک کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں میرے محل میں تم چل سکتی ہو آپ کسی دوسرے دن آئیے میں محل میں چلنے کے لیے امیر شام تیار ہوں لڑکی غیرت مند تھی یہ دوسرے دن آیا اور جب لے کر کے چلنے کی تیاری کرنے لگا تو لڑکی نے چپکے سے خنجر کو چھپایا کہا تم میرے گھوڑ پہلے تو لڑکی نے بہانہ بنایا کہ میرے لیے سواری الگ سے دے دو کہا سواری الگ کی ضرورت کیا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ آج بھی کچھ بے غیرت لوگ ہیں جو کھلی گندگی پھیلاتے ہوئے بے پردگی کا ماحول برتا کرتے ہوئے کھلے ماحول میں اپنی بیویوں کو اپنی سواریوں پر بیٹھا کر کے لے کے چلتے ہیں اب بیویوں کا حال بھی ہے کہ ہیں مسلمان گھر کی عورت پردے کا کپڑا موجود ہے مگر جب محلے میں بیچاری رہیں گی تو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ سب ملزمہ ہیں گرفتار کر کے آئی ہیں ان کو ابھی سولی پر چڑھایا جائے گا ارے نقاب جسم چھپانے کے لیے ہے یار ڈروانے کے لیے تھوڑے ہے چونک جائے آدمی دیکھے تو لاہور قوت الا باللہ عورتوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے امام حسین کی بہن حضرت زینب سے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو کس طرح سے چھپایا تھا عورتوں کو چاہیے کہ پردہ کا کپڑا استعمال کریں تو جو استعمال کا طریقہ ہے اس طرح سے کریں اگر عورت اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے چھپاتی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے اور خدا کی قسم ایسی عورت بخش دی جائے گی یہ تو بات آ گئی تھی جو ضمن میں نے عرض کر دیا یزید نے کہا بیٹھو میرے پیچھے سواری پر سوار کیا دونوں چلے جب لڑکی نے تاڑ لیا کہ اب یہ بے فکر ہو گیا تو بڑی جرات سے اس نے کام لیا خنجر نکالا اور اتنے زور سے خنجر پیچھے سے مارا کہ یہ بے خیالی میں سواری سے گرا گرنا تھا یہ بھی کود پڑی اور پھر ایک خنجر مارا اب یہ صرف آنکھیں اس کی چل رہی ہیں زبان باہر نکل آئی کاٹا اس کے گلے کو پھینک دیا چلی آئی واپس کہاں گیا امیر شام پتہ نہیں چل رہا ہے شکار کھیلنے کے لیے جاتا تھا ادھر تلاشنے لگے لوگ تلاش کر کے لائے اس کو دفن کیا جہاں یزید گاڑا گیا تھا زمین پر آج اس جگہ پر شیشہ گلانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے اندازہ لگاؤ یزید جہاں گاڑا گیا شیشہ گلانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے اور جب عبداللہ صفاح کی سلطنت کا دور آیا تھا خلفائے عباسیہ کا پہلا خلیفہ عبداللہ صفاح عبداللہ صفا نے کہا بتاؤ ہم کو یزید کی قبر کہاں ہے کسی نے نشاندہی کی یہ قبر ہے کہا کھودو جب اس کی قبر کو کھودوایا تو جلی ہوئی کالی کالی ہڈیاں نکلی اس کے سوا کچھ نہیں تھا انجام ذرا دیکھو اس کی قبر پر اس دور میں شیشہ گلانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے نام تو لانتی ملامتی اور کراہیت کے ساتھ آج تاریخوں میں بیان کرنے کے لیے اس کا لیا جا رہا ہے لیکن نہ اس کے قبر کی نشانی ہے نہ اس کے دفن ہونے کی نشانی ہے امام حسین کا روزہ آج بھی عراق میں چمک رہا ہے آج بھی ان کی چوکھٹ چومی جا رہی ہے آج بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے آج بھی ان کے قبر پر گنبد بنا کر کے روزے مبارک کو سونے کے پترے سے مل دیا گیا ہے یہی حسین کی جیت ہے اور یہی اور یزیدیوں کی ہار ہے ایک ایک کا انجام سنو کیسا بھیانک ان کو ان کا انجام ہوا ہے کس طرح سے انہیں سزائیں ملی ہیں اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے آخرت کی سزا کے معاملے میں ایک بات بتاؤں ہارون رشید بادشاہ کے دور کا خلفائے عباسیہ میں بڑے اچھے بڑے سنجیدہ علماء دوست ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہارون رشید ہے ہارون رشید کا حال یہ تھا عالموں سے محبت کا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کے بیٹے مامون کے وستاز تھے اور مامون اپنے وستاز کے ہاتھ پر پانی ڈال رہا تھا تب تک ہارون رشید نے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا اپنے بیٹے کو وستاز کچھ خوف زدہ ہوئے کہ بادشاہ زادہ ہے اور بادشاہ زیادہ سے میں پانی ڈلوا رہا تھا ہاتھ پر وضو بنانے کے لیے بادشاہ کو تکلیف ہو گئی ہوگی بادشاہ نے کہا حضور آپ گھبرائیں نہیں اس کو میں نے اس لیے تنبیہ کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور ایک ہاتھ سے اپنے وستاس کا پاؤں دھو وستاس کا احترام دیکھو سلطان اپنے بیٹے سے کس طرح سے کروا رہے ہیں ہارون رشید بہت علماء دوست تھے ہارون رشید نے ایک مرتبہ کہا کہ کسی ایسے آدمی کو بلاؤ کہ جو اس نے کوئی انہونا واقعہ دیکھا ہو کوئی عجیب و غریب بات وہ جانتا ہو وہ بتائے اعلان کر دیا گیا لوگ آنے لگے جب آنے لگے تو کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے ایک آدمی آیا اس نے کامیر المومنین کہا ہاں کہا میں نے دریا کے کنارے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے کہ جس کا ہاتھ مفلوج ہے پیر جس کا جواب دے چکا ہے وہ اپنے جسم سے اٹھ نہیں پاتا ہے صرف زبان اس کی بولتی ہے اور اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے وہ اپنی زبان سے ایسے ماحول کو بیان کرتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہا بیان کیا کرتا ہے کہا امیر المین جب میں ہی بتا دوں گا تو آپ کے لیے وہ تعجب خیز بات کیا رہے گی آپ بلوا لیں ہارون رشید نے بھیجا لوگوں کو جاؤ دریا کے کنارے گئے تو دیکھا واقعی ایک کٹی ہے اس کٹی میں ایک مجبور آدمی اس طرح سے پڑا ہوا ہے لوگ دریا کے کنارے جاتے ہوتے تھے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیتے تھے اس کو اٹھا کر کے شاہی محل میں لایا گیا دربار سجایا گیا ہارون رشید نے کہا سب سے پہلے اس کو دودھ پلایا جائے مجبور انسان ہے اس نے نہ جانے کیا اپنی زندگی میں دیکھا کیا یہ بیان کرے گا جب اس کو دودھ پلایا گیا تھوڑی سی اس کے اندر اور قوت گویائی ہوئی تو اس نے کہا امیر المومنین میں ایک بہت بڑا تاجر تھا میں تجارت کرنے کے لیے سمندری راستے سے جہاز پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا میرے اور ساتھی تھے جہاز سمندر میں چل رہا تھا اچانک طوفان آیا امیر المومنین جہاز کے تختے ادھر ادھر ہو گئے میرے ساتھی سب کہاں گئے کیا ہوا مال مجھے کچھ پتا نہیں جہاز کا ایک تختہ میرے ہاتھ میں لگا میں اس تختے کا سہارا لے کر کے سمندر میں تیرتا رہا تیرتا رہا امیر المومنین سمندر کی لہروں نے لا کر کے مجھ کو ساحل پر ڈال دیا کنارے میں پانی کے تھپیڑوں سے تھکاوٹ سے چور تھا میرے جسم میں طاقت نہیں کھڑے ہونے کی تھی وہ سمندر کا نمکین پانی امیر المومنین میرے آنکھوں میں جلن میرے پورے جسم میں کھجلا ہٹ جب تھوڑی سی سورج کی تپش بڑھی اور میرے جسم میں کچھ طاقت ہوئی تو میں اٹھ کر کے بیٹھا رونے لگا لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب تو ہمارے علاقے کے سمندری ساحل کی طرح ساحل نہیں تھا وہاں کی مٹی پیلی پیلی ہے ریت ہے نہ ہمارا علاقہ ہے نہ ہمارا جوار ہے بالکل سمندر ہی سمندر ہے ایک طرف صرف یہی ریت ہے اور ریت کے تھوڑی دور پر جب میں اور نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو کچھ پہاڑ کے ٹیلے دکھائی دے رہے ہیں امیر المومنین میں آہستہ آہستہ گھسٹتے ہوئے کچھ دور کچھ دور اٹھ کر کے چل کر کے پہاڑ کے کنارے پہنچا تو ایک دروازہ دیکھا جب دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک دروازہ کھل گیا امیر المومنین جب میں اس میں داخل ہوا تو ایک بڑا صاف شفاف پانی کا چشمہ دیکھا میٹھا پانی امیر المومنین میں بڑھا کہ میں پی لوں تب تک میں دیکھتا ہوں کہ لٹکائے ہوئے ہیں کچھ لوگ نیچے سے آگ جل رہی ہے پانی کا چشمہ موجود ہے پیاس پیاس چلا رہے ہیں امین المین میرے ذہن میں بات آئی کہ میں ان کو پانی دے دوں تب تک غیب سے آواز آئی ہو اللہ کے بندے ان کے طرف خبردار مت جانا میں ڈر گیا امین الم میں نے گھوم کر کے دیکھا تو ایک اور دروازہ میں نے دیکھا جب اس دروازہ کے قریب پہنچا تو وہ بھی کھل گیا میں نے دیکھا آگ جل رہی ہے لوگ لٹکائے ہوئے ہیں اور شولوں میں جھلس رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں میں چاہا کہ میں ان کی کچھ مدد کروں مجھے بار رحم آیا امیر المومنین پھر وہی ندا آئی میں ڈر گیا امیر المومنین پھر ایک دروازہ دکھائی دیا جب میں تیسرے طرف گھوما اور دروازے کو دیکھا دروازہ کھلا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ لٹکائے ہوئے ہیں اور کچھ مارنے والے مار رہے ہیں ان کو تو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن تلواریں چل رہی تھی مارے جا رہے ہیں وہ چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں مگر ان کو مدد دینے والا کوئی نہیں ہے یہ دیکھ کر کے میں ڈرا اور باہر آنے لگا جب میں باہر ہوا تو میں نے عرض کیا یہ پروردگار میرے مولا میری بھی موت ہو جائے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تو ندا آئی ہے خدا کے بندے جو تو نے دیکھا ہے تو پانی کے چشمہ کے قریب لوگ مارے جا رہے ہیں اور پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہیں دیکھ دیکھ کر کے چلا رہے رہے ہیں یا کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی طرف حملہ کرنے والے لوگ تھے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے عالم برزخ میں اور جو تو نے دوسرا دروازہ دیکھا آگ میں جل رہے ہیں وہ بھی امام حسین کے خلاف تلواریں چلانے والے ہیں اور جو تو نے دیکھا کہ جسے قتل کیا جا رہا ہے اور ایک فرد اس میں لٹکایا گیا ہے جس کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے وہ یزید پلید ہے اور دوسرے لوگوں کو تم نے جو جلتے ہوئے دیکھا ہے وہ رسول اللہ کی سنتیں چھوڑنے والے ہیں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے اے امیر المومنین اس کے بعد میں وہاں سے بھاگا جب سمندر کے قریب آیا تو میں سمندر کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک تھپیڑا آیا اس تھپیڑے میں پھر اچانک چلا گیا اے امیر المومنین پھر وہ تھپیڑے میں میں لوٹتا رہا میری آنکھ بند ہو گئی مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں زندہ ہوں کہ مردہ ہوں پھر اس کے بعد میں سمندر کے ساحل پر ہوں جب سورج کی تپش مجھے لگی ہے میں تھوڑا سا دیکھنے لگا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس سمندر کے ساحل سے میں گیا تھا جہاز سے یہیں میں پہنچ چکا ہوں میں گھسیٹ کر کے امیر المومنین آیا میرا ہاتھ مفلوج ہو گیا میرا پیر مفلوج ہو گیا میرے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی صرف میری زبان باقی ہے میں نے جو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا امیر المومنین وہ بیان کر رہا ہوں لوگ جاتے تھے مجھے مجبور سمجھ کر کے کھانا پانی دے دیا کرتے تھے ہارون رشید نے کہا دیکھ لو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو لوگ حق پر عمل کرنے والوں کے خلاف تلواریں اٹھائے ہیں جو حسین ابن علی سے دشمنی کیے تھے ان کے بچوں کو شہید کیا تھا آج عالم برزخ میں ان کو اس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے صحیح فرمایا میرے سرکار نے کہ سارے جہنمیوں پر جو عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب خالص امام حسین کے قاتلوں پر ہوگا جہنم میں وہ امام حسین کے قتل کرنے والے آخرت میں عذاب پائیں گے دنیا کی رسوائی تو انہیں ملی ہی ہے دنیا کی ذلت تو انہیں ملی ہی ہے دنیا میں تو بدنام ہو ہی رہے ہیں قیام قیامت تک کوئی مرد مومن بند خدا اب یزید اور یزیدیوں کو تعریف کے جملے سے یاد نہیں کر سکتا ہے ان پر لامت و ملامت کرتا رہے گا تو یہ تو رسوائی سے ان کا نام لیتا رہے گا حسین کی جیت ہے یزید اور اور اور یزیدیوں کی موت ہار رسوائی ہے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں اس طرح سے بہت سارے معاملات سارے واقعات سامنے آتے ہیں میرے حسین کی کرامتیں تو کل بھی ظاہر تھی آج بھی ظاہر ہیں کرامت سنانا مقصد نہیں ہے بھارت کی ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دوں شاید میں نے بیان بھی کیا ہو آپ نے سنا بھی ہو واقعہ دہرانے کا مقصد نہیں ہے اس واقعے سے جو دہرا کر کے بات ذہن و فکر میں ڈالنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور کیجیے یہی جون پور ہے جو اتر پردیش میں ایک بہت بڑا ضلع ہے جون پور کے قریب ایک گاؤں نور الدین پور ہے نور الدین پور میں ایک سید صاحب رہتے تھے جب محرم کی دسویں تاریخ آتی تھی تو بہت وہ لٹاتے تھے خیرات کرتے تھے دعوتیں کرتے تھے صبح سے شام تک لنگر چاری رہتا تھا ان کے پڑوس میں ایک سونار تھا اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے کہا آج دسویں محرم کی دن ہے وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ان کے مذہبی رہنما حضرت امام حسین ہیں اس طرح سے زیادہ اپنے تیوہار کو مناتے ہیں ایک روز سونار کی بیوی نے جب محرم کی دسویں تاریخ آئی تو سید صاحب کی بیوی سے پوچھا پہن یہ خر خیرات کرنے کا کپڑے پہنانے کا آپ اپنے بچے کے ہاتھ پر پیسہ دے کر کے غریبوں کو دیتے ہیں یہ سب معاملہ کیا ہے تو ان کی بیوی کی آنکھیں بھیگ گئی ان کا پڑوسن سن یہ سارا معاملہ تو ہم خراج عقیدت کے طور پر کر ہی رہے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کر رہے ہیں لیکن جو اپنے بچے کے ہاتھ پر روپے رکھ کر کے میں غریبوں کو دے رہی ہوں میری گود خالی تھی میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں تھا میرے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں تھا دس محرم کی تاریخ آئی تو میری آنکھیں بھیگ گئی تھی اور کربلا کے تاجدار کو میں نے پکار کر کے کہا تھا اے کربلا کے تاجدار آپ اپنی عطا کی بھیک کا گرد و غبار ہماری بھی گود میں ڈال دو میری دعا قبول ہو گئی ہے میرا لال میری گود میں آ گیا میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تب تک سونار کی بیوی رونے لگی سید صاحب کی بیوی نے کہا روتی کیوں کہا بہن جس تاجدار سے مہاراجا سے آپ نے بھیک مانگی ہے کیا مذہب و ملت کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کیا وہ صرف اپنے ہی ماننے والے اور دھرم کے ماننے والوں ہی کو بھی خطا کیا کرتے ہیں کہا بہن سنو وہ مسیحا ہیں ان کے دروازے پر جو بیمار جائے گا سب کا وہ علاج کیا کرتے ہیں وہ سلطان ہیں سلطان کی بارگاہ میں جس حیثیت کا بھی رعایا ہو اپنے دامن کو پھیلا دے گا تو سلطان کے در کریم کی بات ہوتی ہے ان کی جھولی میں ڈال دیا کرتے ہیں یہاں مذہب اور فرقہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہاں دلوں کی لگن دیکھی جاتی ہے یہاں نیاز مندی کا ماحول دیکھا جاتا ہے وہ عورت رو پڑی کربلا کی طرف اپنے آنچل کو اٹھا کر کے کہا کربلا کے مہاراجا ایک دکھ کی ماری میں بھی ہوں میرے سرکار میری بھی گود کو بھر دو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں اس کی بھی آرزو کی تکمیل ہو گئی کربلا کے تاجدار کا فیض جاری ہو گیا حمل کے آثار ظاہر ہوئے اس کے بھی گھر خوبصورت چاند سی بچی پیدا ہوئی کوکھ نہیں کھل رہی تھی بچی کی پیدائش ہوئی اس کے گھر جشن منایا جا رہا ہے سونار نے اپنے خزانے کی تجوری کھول دیا غریبوں کو بانٹ رہا ہے امام حسین کا نام لے کر کے بانٹ رہا ہے محلے والوں نے گاؤں والوں نے جب سنا تو بیوی نے کہا سنو نہیں کربلا کے مہاراجا کی بھیک ہے یہ میری لالا محبت میں وہ لوگ اپنی بچی کو لالا کہنا شروع کر دیے دن گزرتے رہے تاریخیں گزرتی رہی لالا جوان ہو گئی بہت خوبصورت لڑکی تھی لالا کے حسن کا شہرہ پورے علاقے میں تھا کہ سونار کے وہاں جتنی خوبصورت سونار کی لڑکی ہے جون پور کے وہاں اتنی صورت خوبصورت کوئی عورت گھرانے میں نہیں ہے جون پور کے راجا کا لڑکا بھی جوان ہو گیا تھا اس کی بھی شادی کی بات چل رہی تھی اس نے جب سنا تو کسی طرح سے لالا کو دیکھنا چاہا دیکھ لیا ادھر <clears throat> لالا کی ماں نے سید صاحب کی بیوی سے کہا بہن اب اپنی لالا کے لیے میں کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہوں رشتہ اگر مل جاتا تو مناسب رشتہ کر دیا جاتا ایک رشتہ مل گیا ایک سونار کا لڑکا ملا اس کی ماں تھی وہ لڑکا تھا دونوں دیکھ کر کے آئے پسند کر لیے شادی کی تاریخ متعین ہو گئی ادھر لالا کی شادی کی تاریخ متعین ہوتی ہے ادھر جون پور کی رانی نے خبر بھیجا سونار تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بچے سے کر دو سونار کے قدموں کے نیچے سے زمین کھس نکلنے لگ گئی میں سونار ہوں آپ مہارانی ہیں میں سونار ہوں آپ کا خاندان رجواڑا خاندان ہے یہ شوبھ نہیں دیتا ہے یہ زیب نہیں دیتا ہے انکار کر دیا سونار نے انکار کرنے کی صورت میں رانی کو پیش آیا اس نے اپنے بچے سے کہا سنو جس دن اس کی لالا دلہن بن کر کے نکلے پتا لگاتے رہو راستے میں اپنی فوجیوں کو لے کر کے جاؤ اور دوہے کو مار دو سونار کی لڑکی کو اپنے محل میں لاؤ رانی بنا کر کے رکھو یہ میں تمہیں حکم دیتی ہوں لڑکے نے تیاری کر لی اپنے سپاہیوں کو بلایا شادی کی تاریخ آ گئی لالا کی بارات سے سجا کر کے آئی لالا دلہن بنائی گئی لالا کو پالکی میں رکھا گیا گاؤں والوں نے بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں محبت کے انداز میں لالا کو رخصت کیا لالا اپنے گھر جا رہی ہے لالا کی ماں نے رخصت کرتے کرتے کہا بیٹی جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو جو کہہ دیتی ہوں یا حسین تو کہہ دیا کرنا کربلا کے مہاراجا کا نام تو لیا کرنا بیٹی لالا میں تجھے یہی وسیعت کر رہی ہوں لالا یا حسین کہہ کر کے پالکی میں بیٹھ رہی ہے لالا کلمہ پڑھنے والی لڑکی نہیں ہے لالا یا حسین کہہ کر کے بیٹھ رہی ہے اور بیٹھتی ہوئی لالا چلی جا رہی ہے بارات چلی جا رہی ہے لوگ چلے جا رہے ہیں جب جنگل کی جھاڑیوں میں پہنچے تو اچانک باراتیوں پر حملہ ہوا ہم نے کہا ہونا تھا سب تتر بتر ہو گئے ادھر ادھر ہو گئے لالا کے دولہے کو لالا کے سامنے قتل کیا گیا لالا کو گرفتار کیا گیا لالا پکار اٹھی اے کربلا کے مہاراجا میری ماں نے بتایا تھا میں تو نہیں جانتی ہوں کہ آپ کون مہاراجا کربلا کے ہیں لیکن بتایا تھا لالا تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو کربلا کے مہاراجا حسین کو پکار لینا اے حسین ہماری مدد کرو اے حسین ہماری آبرو بچاؤ اے حسین ہماری مدد کرو بول رہی ہے تب تک دیکھ کیا رہی ہے لالا کہ سفید پوش گھوڑے پر سوار اللہ کے خوبصورت بندے چلے آ رہے ہیں ان کی تلوار چمکی اچانک تلوار کا چمکنا تھا سارے لوگ بھاگتے چلے جا رہے ہیں کوئی نہیں دکھائی دیا سب چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے اب وہ خوبصورت اللہ کے بندے سامنے کھڑے ہیں لالا کو بے ہوشی تاری ہو گئی ہے تھوڑی دیر کے بعد لالا کو ہوش آیا لالا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے لالا نے دیکھا کیا لالا بیان کرتی ہے میں نے یہ دیکھا میرے شوہر کے سر کو اٹھایا اور گردن سے لگا دیا میرا شوہر زندہ ہو کر کے بیٹھ گیا اب جب دونوں زندہ ہو کر کے بیٹھے تو رو رہے ہیں ادھر نور الدین پور گاؤں میں خبر پہنچ گئی لالا کی بارات جا رہی تھی رانی کے سپاہیوں نے گھیر لیا ہے کچھ باراتیوں کو مارا کچھ بھاگ گئے اور لالا کے دولہے کو قتل کر دیا پورے گاؤں والے ٹوٹ پڑتے ہیں علاقے جوار والے ٹوٹ پڑتے ہیں جب جا کر کے دیکھا تو خون کی چھینٹیں زمین پر دکھائی دے رہی ہیں سامان بکھرا ہوا پڑا دکھائی دے رہا ہے لالا بیٹھی رو رہی ہے دولہا رو رہا ہے جب لوگوں سے لالا سے پوچھنا شروع کیا تو لالا نے پوری کیفیت بیان کی اور لالا نے کہا میری ماں تو نے کہا تھا کربلا کے تاجدار کو پکارنا میری ماں تو نے کہا رکھا تھا یا حسین کہنا میں نے انہی کا نام لیا تھا تب تک لالا کے ماں باپ نے کہا اے حسین کربلا کے مہاراجا آپ کا دھرم صحیح ہے آپ کا دھرم سچا ہے میں مسلمان ہو رہی ہوں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے اسلام قبول کر لیا یہ کرامت حسین ہے یہی حسین کی جیت ہے یہی یزید اور یزید کے ماننے والوں کی ہار ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ایک سو چالیس برس پہلے کا یہ واقعہ ہے جو کی سرزمین کا اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین کہاں کہاں دیکھو گے امام حسین کو امام حسین کے نانا کو مردہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ لو تو بداتی ہو گئے یہ بداتی نہیں ہے بیچاری ملاد کرنا بدات ہے اجتماع کرنا کیا ہے سنت ہے جس طرح اجتماع آپ کر رہے ہیں رسول اللہ اور آپ کے صحابہ ایسے کرتے تھے ہم پر تو آپ کہہ دیتے ہو کہ جس طرح سبحانی صاحب تم لوگ میلاد کی محفل مجلس محرم کرتے ہو کیا صحابہ یہ کرتے تھے کیا رسول یہ کرتے تھے تو مشر جی جیسے آپ کرتے ہیں کیا اس طرح کرتے تھے کیا جس طرح مسجد آپ بنا رہے ہیں اس طرح کرتے تھے کیا جس طرح قرآن آپ چھاپ رہے ہیں صحابہ نے اس طرح سے چھاپا تھا یہ سب ساری چیزیں کیوں آئی ہیں لے آپ تو صحابہ کے خلاف کر رہے ہیں آپ صحابہ کی بدات کو اپنائے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھنے پر روکا تھا مسجد نبوی میں روکا تھا کہ نہیں پوچھو ان مولویوں سے رسول اللہ کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں انہوں نے عورتوں کو جماعت سے روکا تھا نماز پڑھنے سے کی نہیں جب رسول اللہ کے خلیفہ عمر فاروق اعظم نے روک دیا تم کون ہوتے ہو عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھانے والے الٹو تمہاری تاریخ نجد کی بدماش اولادیں جو ذہن ہمیں فکر رکھ رہی ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں جب حضرت عمر فاروق اعظم نے عورتوں کو روکا تو عورتوں نے احتجاج کیا ام الوانین حضرت آشا صدیقہ کے پاس گئیں اللہ کے دور میں ہم مسجد نبوی میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھتی تھی آپ نے نہیں روکا آپ کے باپ نے حضرت ابو بکر نے نہیں روکا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب روک رہے ہیں تو ملموم نے فرمایا اے عورتوں آج جو تمہاری حالت ہے اس حالت کو ظاہری طور پر اللہ کے رسول ملاحظہ فرماتے تو سرکار بھی روک دیتے عمر بن خطاب نے صحیح کیا ہے جو تم لوگوں کو روکا یہ بدات کیا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہ نہیں سویرے کا ٹائم جب ان کی مسجد میں اذان ہوتی ہے تو مؤذن پکارتا ہے اصلا تو خیر من النوم اس کا ترجمہ معلوم ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے اس اذان کے جملے کو نہ تو اللہ کے رسول نے متعین فرمایا نہ تو حضرت ابو بکر نے متعین فرمایا تو جب صحابہ ہی کی مکمل زندگی اور ان کا اسوا لے کر کے آپ چل رہے ہو بدات آپ کو نہیں کرنا ہے تو صبح کی اذان سے السلا تو خیر من النوم نکال دو آپ کہو گے سبحانی صاحب تب اس کو کس نے شامل کیا ہے اذان میں حضرت عمر فاروق اعظم نے موتا شریف کی حدیث ہے موتا شریف میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق اعظم سو ہوئے تھے سویرے سویرے آپ کا خادم جاتا ہے کہ امیر المومنین لیٹے ہوئے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے تب تک سرحانے کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اصلا تو خیر من النوم اصلا تو خیر من النوم آپ بیدار ہو گئے آپ کو یہ جملہ اتنا اچھا لگا آپ موسم سے فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں دو مرتبہ تم یہی کہا کرو اصلا تو خیر من النوم اصلا تو خیر من النوم اذان میں یہ اضافہ حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا اور سنو کتنی باتیں بتائی جائیں کہ کتنی باتوں کو رسول اللہ کے ظاہری حیات کے بعد اسلامی قانون میں صحابہ نے لا کر کے داخل کیا تراوی کی بات تو آپ سنتے ہی رہتے ہو بیس رکعت تراوی جماعت کے ساتھ حضرت فاروق اعظم نے متعین فرمایا جمعہ میں جو دو اذانیں دی جاتی ہیں اذان ثانی دی جاتی ہے پہلی اذان دی جاتی ہے اذان ثانی جو دی جاتی ہے دوسری اذان یہ حضرت عثمان غنی نے رواج دیا زبان سے جو آپ کہتے ہو کہ نیت کی معنی دو رکعت نماز ظہر چار رکعت نماز ظہر فرض تو زبان سے نیت کے الفاظ کہنا اس کو حضرت ابو بکر صدیق نے رائج فرمایا ہاں، ذرا بداتوں کی فہرست میں تو مرتب کر لو مولوی صاحب اجتماع میں تم رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو اس کا نام اجتماع قرار دیتے ہو رسول اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں ہم میلاد قرار دیتے ہیں خدا کی قسم حدیث کی کتابیں الٹ ڈالو بخاری دیکھو مسلم دیکھو ترمیزی دیکھو کسی میں بھی سیرت النبی کا باب محدث نے نہیں باندھا ہے اجتماع کا باب محدث نے نہیں باندھا ہے حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ کے میلاد کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے محدثین باب باندھ رہے ہیں باب میلاد النبی ہے باب ولادت النبی ہے نبی کی ولادت پر پر محدثین نے اپنی کتابوں میں باپ باندھا ہے حدیث کی کتاب میں جو لفظ موجود ہے ہم رسول اللہ کے ذکر کی محفل کا سوی نما نام اس نام سے دیتے ہیں محدثین کا لیا ہوا جملہ ہم لے رہے ہیں محدثین کا لکھا ہوا جملہ ہم لکھ رہے ہیں اور محدثین نے کہیں بھی اجتماع نہیں لکھا اجتماع یہ کریں تو سب جائز ہے اور آپ کہہ دو مجلس محرم ہے ذکر شہدائے کربلا ہے ایک جگہ ایک پرچہ چھپا ہوا تھا جلسہ برائے ایسال سواب دوسرا پرچہ میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا جلسہ برائے دعائے خیر ذرا جملہ ملاحظہ کیجیے اخباروں کو بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں ان کا بھی آج کوئی مولوی مرتا ہے تو اخباروں میں نکالا جاتا ہے کہ نہیں نکالا جاتا ہے تعزیت کے جملے لکھے جاتے ہیں کہ نہیں لکھے جاتے ہیں تعزیت کے جملے لکھائے جاتے ہیں اور اخبار میں لکھا رہتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب مر گئے ان کے لیے دعائیں خیر کی محفل منعقد کی گئی اگر نہ اعتبار ہو تو میرے پاس اتر پردیش کا شائع ہونے والا اخبار سہارا اردو موجود ہے جب صدیق ہتھوڑوی مرے ہیں تو ان کے لیے جتنی خیر کی مجلس ہیں دعائیں خیر کی منعقد کی گئی ہے ان ساری مجلسوں کا ذکر اخباروں میں دیا گیا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں حرام خور ان ثواب کی محفل منعقد کیا جائے تو ہم بداتی ہوتے ہیں اور اپنے مولوی کے لیے تو دعائیں خیر کے نام پر محفل منعقد کر رہا ہے تو تو اپنے آپ کو موحد اور اپنے آپ کو توحید پیس کہہ رہا ہے کڑوا کڑوا تھو میٹھا میٹھا گپ ان یعنی کے بزرگوں کی باتیں آئیں تو سب جائز رسول اللہ صحابہ اور اولیاء کرام کی باتیں آئیں تو سب ناجائز اگر آپ نے کہہ دیا کہ فلاں اللہ کے ولی نے اس بات کو جان لیا جب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کس کے دل میں کیا ہے ان کے مولوی صاحب یہ بھی جانتے تھے ہمارے وہاں فلاں آ رہا ہے تو اس کو انڈا کھانے کی نیت ہے لکھا ہے کتاب میں یار ہاں لکھا ہے کتاب میں کہ ایک صاحب مولانا صاحب ان کے بیٹھے ہوئے تو مولانا خلیل احمد ہم بیٹھے ہوئی تو ایک صاحب آ رہے تھے ان سے ملنے کے لیے تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج حضرت کے پاس چل رہا ہوں کاش مجھے انڈا مل جاتا کھانے کو یہ راستے میں سوچ رہے ہیں جب آئے حضرت کے پاس تو حضرت نے فرمایا بھائی لاؤ ان کو انڈا کھلاؤ انڈا کھانے کی نیت رکھ رہے ہیں تو دل کی بات ان کے حضرت جان جائیں تو سب جائز ہے کتابوں میں لکھائیں اور اگر آپ کہہ دو کہ ہمارے فلاں حضرت گو سے خواجہ جان رہے ہیں تو سب ناجائز بدعات حرام خور سب ہو گئے آپ چلے گئے اجمیر شریف فاتحہ پڑھا سرکار غریب نواز کے قبر پر پھول ڈال دیا تو بہت بڑے مجرم ہو قبر پجوا ہو گئے ہو ہے قبر پجوانا اس طرح سے آپ کو قبر پجوا کہا جاتا ہے لیکن ایک بات کہوں گا پیارے اجمیر شریف جانے کا جو طریقہ لوگوں نے اپنایا ہے اس طریقے کا خون نہ کرائیں عورتوں کو لے کر کے چلیں گے اس میں سب منچلے لوگ رہیں گے ڈیرا ڈالیں گے نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہ کچھ سوئے ہیں چلے ہیں جس طرح سے بھی جائیں لاہور اللہ بلّہ اجمیر شریف جانے کا یہی طریقہ ہے جب کوئی عورت اپنے گھر سے کسی مزار پر جانے کے لیے قدم نکالتی ہے تو قدم قدم پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اعلی حضرت عظیم البرکت سے جب پوچھا گیا تو آپ حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ لانت اللہ اعلی زائرات القبور قبروں کی زیارت کرنے والوں پر والیوں پر اللہ کی لانت ہے اپنی اپنی عورتوں کو سنبھالو تو یہ کہتے کیا ہے رہے مولوی صاحب مزار شریف پر مزار شریف پر جاتے ہو کہ حاجی علی پر جاتے سمندر کا لہر دیکھا ہے جو بات مجھے نہیں کہنی چاہیے مزاج آپ نے بگاڑ دیا وہ کہنا پڑتا ہے بزرگوں کے مزاروں کو پہلے لوگ دعا کے لیے جاتے تھے دعا قبول ہوتی تھی اب سیر و تفریح بنا لیا ہے اور یہی انگریز چاہتے ہی تھے کہ سیر و تفریح بناؤ ان کے آستانوں کو بزرگوں کی مزار پر دعا قبول ہوتی ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں کسی مسئلہ میں الجھ جاتا تھا احتجاج کرنے اشتہاد کرنے سے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتا تھا اور دو رکعت نماز پڑھتا تھا دعا مانگتا تھا وہ مسئلہ میری سمجھ میں آ جاتا تھا یہ حضرت امام شافعی کا ہے کون ہے اور یہ طریقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر انور پر جا رہے ہیں تو قبروں پر جانا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے یہ آقا کریم کا طریقہ ہے شہداء عہد کی قبروں پر سرکار بھی جاتے تھے جنت البقی میں قبروں پر سرکار بھی جاتے تھے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے کیا سرکار نے صحابیات عورتوں کو حکم دیا تھا کہ جنت البقی میں تم عورتیں سب جایا کرو کیا عورتوں کے ذریعہ سے اسلام مذہب کا خون کروا رہے ہو یارو یہ باتیں کہہ دی جائیں تو کہتے ہو کہ سبحانی صاحب ایسا بول رہے تھے ایک جگہ تقریر کر دیا تو کہنے لگے ہے تو وہابی والی تقریر کرا تھا لاہور بلّہ معذ اللہ رب العالمین عورتوں کو مزار پر لے جانا سننے والی تقریر ہے بچاؤ اپنی عورتوں کی آبرو خون مت کرو ان کے آخرت کے لیے اللہ کی لانت ہوتی ہے اور صاحب قبر کی روح لانت بھیجتی ہے عورت کو خیال عقیدت پیش کرنا ہے اپنے گھر میں رہ کر کے نماز پڑھے قرآن پڑھ کر کے جس پیر سے مرید ہے جس بزرگ کی محبت اس کے دل میں ہے ان کے نامی سالے ثواب کر دیا کرے یہی اس کے خلوص کا نذرانہ ہے یہی اس کا طور طریقہ ہے بات چل رہی تھی قبر پوجا والی اس کو بھی بتا دوں نہیں یہ چلتے پھرتے بازاروں میں بس یہی جڑا کرتے ہیں اور تو کچھ ملتا الٹا نہیں ہے ان کو یہ کہاں سے ثابت ہے ہو قبر پر جاؤ یہ کہاں سے ثابت ہے نہ جاؤ آپ بھی الٹ کر کے کہیے ان کے لوگ قبر کی مٹی کھائے ہیں کیا کھائے ہیں ان کے ایک مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا نانوتا میں جب وہ مولانا صاحب مر گئے تو ان کو لوگ دفن کر کے آئے تو لوگ جاتے تھے جوڑی بخار پھیل گیا نا نوتا میں تو بجائے گولی ٹبلٹ لانے کے جاتے تھے اور ان کے مولانا صاحب کی قبر کی مٹی اٹھاتے تھے کھاتے تھے بخار اتر جاتا تھا قبر کی مٹی کھائیں تو بخار اتر جائے ہم قبر پر چلے جائیں تو قبر پجوا ہو جائیں اور آپ قبر کی مٹی کھاؤ تو قبر کھوا آپ کو نہ کہا جائے قبریں کھانے والے لوگ ہو اپنے گھر کی تلاشی لو آج بھی قبریں یہ کھا رہے ہیں ثابت کر دوں کیسے قبریں کھا رہے ہیں چاہیے کہ جتنے وہابی دیوبندی غیر مقلدین ہیں سب دلی مخ بورڈ میں احتجاج کریں کہ ہمارے اولیاء کرام کی درگاہوں کی نیلامی نہ کی جائے اجمیر شریف کی درگاہ نیلام نہ کی جائے بہرائچ فتح پور سکری کی درگاہیں نیلام نہ کی جائیں آج قبروں کی نیلامی وقت بورڈ سے ہو رہی ہے اور نیلامی کا پیسہ یہی کھا رہے ہیں جو قبروں پر جانے کے لیے بداس کا فتوا لگا رہے ہیں کل تم قبروں کی مٹی کھا رہے تھے آج قبروں کو الیوں کے بیچ بیچ کر کے کھا رہے ہو یہ جملہ کہہ دیا جائے آپ کو معلوم نہیں ہے یہ بات سب ایک صاحب ہم سے بنارس میں بحث کرنے لگے وہ بہت عجیب بحث تھی اس پر ایسے خاموش ہوئے کہ بالکل چپ ہو گئے کہنے لگے صاحب آپ نے بہت سخت جملہ کہا سبحانی صاحب ایسا نہیں کہنا چاہیے ہم نے کہا قبروں کو نیلام کرتے ہو جھوٹے ہو کہ آپ بالکل غلط آپ نے کہہ دیا آپ عالم ہو کر کے اپنی زبان کو سنبھالتے میں جھوٹا ہوں ہم نے کہا لائسنس لائسنسی جھوٹے ہو تب تک کچھ لوگ اور تھے کہا مولوی صاحب آپ سخت بول رہے ہیں بھائی ارے آپ بھی مولوی ہیں یہ بھی مولوی ہیں آپ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ہم نے کہا یار رجسٹرڈ ہے ان کا جھوٹ تو لوگ چونکے ہم نے کہا بتاؤں یہ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں تو ہندوستان میں اہل حدیث فرقہ گورنمنٹ کے نزدیک کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کے نزدیک مسلمان اور بنام مسلمان دو فرقے ہیں ایک اہل سنت و جماعت دوسرے شیعہ شیعوں کا وقف بورڈ الگ ہے مسجدیں الگ ہیں ان کا معاملہ الگ ہے اہل سنت جماعت کا معاملہ الگ ہے ان کی مسجدیں الگ ہیں اب اسی اہل سنت میں یہ سب شامل ہیں ہیں کہ نہیں شامل بمبئی میں جتنا قبرستان ہے کسی قبرستان پر لکھا ہے وہاں بھی قبرستان ارے یار ہم کل ناریل باڑی میں گئے تھے تو مجھے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس علاقے میں یا بمبئی کے دور دور جہاں جتنے لوگ ہیں جب ان کے مردے مرتے ہوں گے تو وہ بھی تو اسی قبرستان میں لاتے ہوں گے دفن کرنے کے لیے جہاں تمام روزے بنے ہیں تمام قبریں پختہ بنی ہیں تمام لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں چراغاں کر رہے ہیں خوشبو سلگا رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں تو کیا وہ ہابی بھی آتے ہیں دیوبندی بھی آتے ہیں پتہ چلا پتہ نہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں تو آپ اپنے قبرستان کو الگ کر لو لکھ دو یہ وہ قبرستان ہے کوئی سننی نہیں جائے گا آپ کے قبرستان میں جنازہ لے کر ہم کو مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یار سنو جو میں نے کہا رجسٹر جھوٹے ہو اتر پردیش میں مولوی عالم کا بورڈ سے امتحان ہوتا ہے الہ آباد بورڈ سے تو جب فارم بھرا جاتا ہے امتحان دینے کا تو اس پر لکھتے ہیں سننی لکھا رہتا ہے اس پر کہ آپ سنی ہیں کہ شیعہ ہیں جیسے آج آپ جب اپنا آئیڈینٹی کارڈ بنواتے ہیں تو آپ کو لکھنا پڑتا ہے ذات تو آپ لکھ دیتے ہیں اسلام تو جب بورڈ کے امتحان کا فارم بھرتے ہیں تو اس پر لکھا رہتا ہے سنی یا شیا اگر شیا کا بچہ بھر رہا ہے تو سنی پر لکیر کھینچ دیتا ہے اور اگر سنی کا بچہ بھر رہا ہے تو شیا پر لکیر کھینچ دیتا ہے اب جب وہ بیٹھتا ہے امتحان دینے کے لیے تو دینیات کا پرچہ فقہ حنفی کا پرچہ بن کر کے آتا ہے تم جب امتحان دے رہے ہو تو سنی بن کر کے دے رہے ہو اور کا پہیا نظر نظر سرزمین پر کہتے ہیں ہم آلیہ حدیث ہیں ہم عامل بالحدیث ہیں تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو اتر پردیش کے غیر مقلد مولویوں سے کہو جب وہ اپنا پرچہ امتحان کا الہ آباد بورڈ سے بھرائیں تو اس پر لکھ دیں سنی کی جگہ پر عامل بالحدیث خدا کی قسم فارم خارج کر دیا جائے گا اور تمہیں تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا حکومت کے لوگ بول پڑیں گے علم عامل بالحدیث یہاں کوئی فرقہ نہیں ہے تو مولوی صاحب جھوٹے ہو کہ نہیں چپ آپ بریلویوں کی عادت ہوتی ہے بھائی ایک سے ایک نکتا پکڑے رہتے ہم نے کہا نکتا ہے یہ سوٹا ہے سوٹا جب حکومت مارے گی تو ایک ہو جاؤ بمبئی فساد ہو رہا ہے سب ایک ہو جاؤ کچھ نہ بولو نہیں دکان مکان سب چلائے دوسروں کے مقابلے میں جب دکان مکان جلے تب کاندھے سے کاندھا ملا اور لوگ کچھ نہ بولو اور جب رسول اللہ کے آبرو کی بات آئے تب کاندھے سے کاندھا نہیں ملاتے ہو جب حسین کی شہادت کے ذکر کا معاملہ آئے تو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کاندھے سے کاندھا نہیں ملاتے ہو ظالم کڑوا کڑوا تو اور میٹھا میٹھا گپ نہ تم سب میں ہمیں دیتے نہ فریاد ہم کرتے نہ کھلتے راجے سربستہ نہ رسوائیاں ہوتی جب یہ آپ کو کہاں کہو قبر پجڑا تو کہہ دو کہیے قبر کھوا مار پیٹ ہوگی تو ہمارے پاس آئیے گا آپ ذرا بتائیے تو کچھ معلومات آپ لوگوں کو نہیں رہے ان کے گھر کی بات تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے آپ سے خالی پوچھ لیا ہے فاتحہ کہاں سے ثابت ہو ارے بھائی فاتحہ نہیں تم کرنا چاہتے ہو نہ کرو بات ختم ہم آپ کے اوپر لاد رہے ہیں کہ فاتحہ کیجیے فاتحہ کہاں سے ثابت ہے یہی آپ بتا دیجئے کہاں سے ثابت نہیں ہے تو فاتحہ نیاز میلاد ان ساری چیزوں میں آپ کو الجھاتے ہیں ان کا اور ہمارا اصل جھگڑا جو ہے وہ سن لو ان لوگوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں انہوں کے مولویوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ناز اللہ رب العالمین کی جیسا علم غیب رسول اللہ کو ہے ایسا علم جانور اور پاگل کو ہے اٹھاؤ کتاب حفظ ایمان کو دیکھو اس کا صفحہ ساتھ ہے براہم خاصی میں انہوں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی زیادتی کے لیے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور شیطان اور ملک موت کے علم کی زیادتی کا ثبوت قرآن سے ہے اٹھاؤ براہین قافیہ دیکھو انہوں نے تہذیب الناس میں لکھا ہے کہ بالفرض اگر بعض زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو محمد کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا اٹھاؤ تہذیب الناس کتاب دیکھو انہیں کتابوں پر ہندوستان میں مسلمانوں کا شیرازہ منتشر ہوا مسلمان فرقے فرقے میں بٹ گیا ورنہ یہ مسلمان جب ہندوستان میں آیا تھا محمد بن قاسم کی فوج آ رہی ہے سننی ہیں شہاب الدین غوری آ رہے رہے رہے ہیں ہیں ہیں ہیں علاؤ الدین الدین خلجی آ آ ظہور بابر ہیں ہے ہیں اورنگزیب عالمگیر آ آ رہے رہے ہیں ہیں ہیں ہیں حضرت غازی مسعود بہرائچی یہ ساری تاریخیں پڑھی سلطان شیر شاہ سوری آ رہے ہیں سننی ہیں یہ مغل مغل سے سلاطین کے اکبر کے علاوہ جتنے آ رہے ہیں سب کے سب سننی ہیں بلکہ اکبر کا بھی طریقہ یہ تھا کہ انبیاء کرام کے مزارات پر جایا کرتا تھا اکبر کے بچے کی پیدائش سلیم کی جب ہوئی ہے تو فتح پور سلیم چشتی کی دعا سے ہوئی ہے ذرا دیکھو یہ سب کے سب سننی ہے ہندوستان میں جب سننی آئے سب سننی ہے جہاں کے دور میں رافضی ہندوستان میں آ گئے انہوں نے حکومت میں غلبہ حاصل کر لیا وہ یہاں پنپنے لگے مگر عالمگیر نے اپنے دور میں ان کو پنپنے نہیں دیا تھا ان کو کم کر دیا تھا ان کی تحریکوں کو روک دیا تھا جب ہندوستان کی سرزمین میں ولی اللہ خاندان سے اسماعیل دہلی کا جنم ہوا ہے اور اس نے محمد بن عبد فتوحات کی کتاب کتاب التوحید کا اردو ترجمہ کر کے ہندوستان میں تقریب الران کے نام سے چھاپا ہے تو لڑائی ہو گئی برائی ہو گئی مسلمانوں میں سیرازہ بندی ہو گئی انتشار ہو گیا انتشار تم نے پیدا کیا ہے چنانچہ تقریب المان لکھنے کے بعد اسماعیل دہلی نے اکٹھا کیا تھا لوگوں کو اور کہا تھا کہ اس میں بعض باتیں سخت آ گئی ہیں یہ کتاب چھاپی جائے گی تو مسلمان لڑ بھی جائیں گے کہا چھاپ دی جائے اسی طرح سے اگر مسلمان لڑیں گے تو لڑنے تو لڑ بھی کر کے ٹھیک ہو جائیں گے پہلی بار کلکتہ ولیم کالج کے تعاون سے تاکیت ایمان کتاب چھاپی جا رہی ہے مسلمانوں کا سیاضہ تم نے منتشر کیا ہے اتحاد تم نے ختم کیا ہے ورنہ بھارت کا مسلمان تو امام حسین کا نام لیتا ہوا سمندروں کو پار کرتا ہوا آیا تھا اور اس نے یہ نعرہ دیا تھا قتل حسین اسم میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر کام پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین یہ محفل نور زندہ باد پائندہ بات وہ مالا علم یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائز کی